اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑی ہے بارش اسی طرح برس رہی ہے سرخ پر والا پرندہ سامنے کھڑے شخص کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے وہ شخص جو بارش میں بھیگتا جا رہا ہے اور ٹائم نوچ کے پھینک چکا ہے اور اب وہ ہاتھ میں کیچڑ سے لتھڑی چابی لیے اسے دیکھ رہا ہے پھر وہ ہاتھ پیچھے کر دیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے وہ گردن اٹھا کے دیکھتی ہے تو نیلی آنکھوں والا سرخ سنہرا پرندہ پاتے کے سر سے گزر کے بائیں طرف آ رہا ہے وہ چونک کے بائیں جانے دیکھتی ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے اس کا کوٹ اور شرٹ بھی بارش میں بھیگ گئی ہے وہ تالیا کو دیکھ رہا ہے اور تالیا اوپر پرندے کو پرندہ فضا میں چند لمحے نوجوان کے سر کے اوپر ٹھہرتا ہے پھر تالیا کی طرف آتا ہے تالیہ کے سر کے اوپر وہ گردن پوری اٹھا کے آسمان کو دیکھتی ہے ہما اس کے سر سے کئی فٹ اوپر اپنے پر پھیلائے گزر جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سے این اوپر سے میرے ساتھ رہو تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری وہ آواز پہ چونکتی ہے سامنے کھڑا بارش میں بھیگا فاتح اسے پکار رہا ہے وہ بدک کے پیچھے ہٹتی ہے مڑتی ہے اور دوڑنے لگتی مگر ایک پھندا سا اس کے ٹخنے میں جا پڑتا ہے رسی کا پھندا تالیاں رپٹ کے گرتی ہے اس کے لباس اور چہرے پہ کیچڑ لگ جاتا ہے ہتیلیوں کے بل اٹھتے ہوئے وہ مٹی ہے تو ایک دوسرا پھندا اس کی گردن میں آ پڑتا ہے وہ بد وقت کھڑی ہوتی ہے اپنی جگہ کھڑے فاتح کی گردن میں بھی ایسا ہی پھندا ہے وہ ہراستہ نظروں سے بائیں جانب دیکھتی ہے تو نوجوان گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہے اور اس کی گردن بھی رسی سے کسی ہوئی ہے تالیا داتے نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے چونگ کی آنکھیں کھولی وہ روشنیوں میں نہائے لاؤنج کے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی خواب فضا میں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ حال میں واپس آ چکی تھی تالیا نے گہری سانس لے کے چہرے سے سیاہ بال ہٹائے اور جھوڑے میں لپیٹے میں چائے بنانے کیا گئی تم تو غافل سو ہی گئی داتن گرما گرم چائے کا کپڑے سامنے آ بیٹھی اور قدرے تفکر سے اسے دیکھا حالم اتنی آسانی سے غافل نہیں ہوتا بدصورت مرغی وہ آواز کو بھاری بنا کے غرائی تو داتن کی ساری فکر مندی ہوا ہوئی اس کی جگہ ترہم اور افسوس نے لے لی ایک تحقیق کے مطابق کسی سیبریٹی کو حقیقت میں دیکھ لینے کے چوبیس گھنٹے بعد تک دماغ ماؤس رہتا اور انسان بغیر دماغ کے گھومتا پھرتا اس لیے خیر ہے بچے میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں اس نے بھاری ہاتھ سے تالیا کے کندھے کو تھپکا تو تالیا کے ماتھے پہ بل پڑے زیادہ آل فول نہ بولو میں فین مومنٹ سے نکل آئی ہوں اور میں کوئی سو نہیں رہی تھی میں اس کا خواب دیکھ رہی تھی اف وہ مجھے بار بار خوابوں میں کیوں نظر آنے لگا ہے چہرے پہ سادہ تاثرات سجاتے ہوئے اس نے کشن اٹھا کے گود میں رکھا اور ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرا کے دور چھت کو دیکھنے لگی ہماری ملاقات تو لمپور میں ہو گئی نا گدلے پانیوں کے سنگم پہ پھر وہی خواب وہی ویژن دوبارہ کیوں نظر آ رہا ہے مجھے تاکہ اب کی دفعہ کیا دیکھا وہ اطمینان سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتے ہوئے پوچھنے لگی آج تو وہ ہما میرے سر پہ بھی تھا پھر کسی نے میری گردن میں پھندا ڈال دیا مجھے لگتا ہے میں پہلے وزیر اعظم بنوں گی پھر پھانسی چڑھوں گی او ہو داتے نے غسیلی شکل بنا کے اس سے دیکھا کیا فضول بولے جاتی ہو عقل سے کام لو عقل دماغ دل سب ساتھ چھوڑ گئے میرا داتن پدوکا اس نے پھر سے چھت کو دیکھتے ہوئے آ بھر کے کہا میں نے فاتح رام سل کو اصل میں دیکھ لیا میں نے اسے جوس پیش کیا اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا وہ مسکرایا اور نرمی سے بولا شکریہ تم بہت اچھی ہو داتن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی اس نے واقعی تمہیں یہ کہا ہاں وہ تو پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے متاثر لگتا تھا وہ ڈھٹائی سے کندھے اکڑ کے بولی داتے نے ستائش سے ابروچ کائے خیر اب بتاؤ اس کے گھر چوری کیسے کرنی ہے کیا پلان ہے کے پاس ہمیشہ پلانس ہوتے ہیں پلان نہیں پلانس وہ زور دیکھ کے بولی پلان اے اے بی اور سی اگر فیل ہو جائے تو سی پہ آ جائیں گے وہ کام اور کرے تو بی کیوں نہیں تالیا کے پلان سے تالیا کی مرضی وہ کندھے اور چکا کے بے نیازی سے بولی اور پھر سے سر صوفے کی پوش سے ٹکا کے خلا میں دیکھنے لگی وہ پچاس کا ہونے والا ہے مگر کتنا ینگ لگتا ہے جب وہ مسکراتا ہے تو اس کا ڈمپل پڑتا ہے تم نے کبھی نوٹ کیا تم اٹھائیس سال کی ہو وہ اڑتالیس کا تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے داتن اسی سنجیدگی سے بولی اگر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو وہ میں ہوں تالیا کو جیسے کرنٹ لگا بل بلا کے اس نے گردن موڑی اور موٹی کالی عورت کو سر سے پیر تک دکھا تم تم داتن وہ حیرت اور صدمے سے غرا بھی نہ سکے ہاں آخر وہ میری عمر کے قریب قریب ہے داتن نے کی سادگی سے مسکرائی تالیا نے غصے سے ہونٹ بھینچ اور وہ تمہیں کیوں پسند کرے گا کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے اندھا ضرور ہوتا ہے مگر کلر بلائنڈ نہیں وہ جل کے بولی تو داتے نے ساتھ رکھا کشن اٹھایا اور کھینچ کے اس سے دے مارا اس نے دونوں بازو آگے کر لیے تو وہ ان سے ٹکرا کے نیچے گر گیا خیر داتے نے خبگی سے چائے کا گھون بھرا اور شانے اچکائے ماڈرن سائنس نے گورا ہونے کے انجیکشن بنا لیے ہیں پتلا ہونے کے پھر بھی نہیں بنائے وہ اب کے مسکراہٹ دبا کے بولی دانتے نے ہاتھ جھلا کے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی زیادہ خواب مت دیکھو اس کی وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے ارے ہاں وہ ٹھہری آنکھیں چمکی اس کی بیٹی آریانہ بھی تو کھوئی تھی نا یا مر گئی تھی مگر لاش نہیں ملی تھی ہم نے سکہ چرانے اس کے گھر داخل ہی ہونا ہے کیوں نہ تم آریانہ بن کے چلی جاؤ تالیا نے افسوس سے اسے دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی آریانا چھ سال پہلے کھوئی تھی جب وہ سات سال کی تھی اب اگر وہ زندہ بھی ہو تو تیرہ سال کی بچی ہوگی اور میں اٹھائیس سال کی ہوں تم آریانا کی کوئی دوست یا ٹیچر بن کے بھی تو جا سکتی ہو نا اپنی دبلی پتلی عقل پہ اتنا زور نہ دو اور پلاننگ کا کام مجھ پہ چھوڑ اور اگر اپنی چابی چرانے کے لیے مجھے فاتح رام دل سے ملنا ہی پڑا تو میں اس کی بیٹی بن کے نہیں جانے والی پھر اس نے مسکرا کے چھت کو دیکھا اور جیسے خواب بنوں میں تو ایسی سچویشن بناؤں گی جس میں اس کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے ملی تھی اور اس نے تمہاری تعریف بھی کی تھی جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہی تھی وہ اسی ڈھٹائی سے ترنت بولی پھر سوفے سے اتری اور پیروں میں سلیپر گھڑے میں کے کے ایل سب سے ماہر اسکیم انویسٹیگیٹر اس لیے ہوں میں سے صابری کیونکہ جب میں اپنا کردار لکھتی ہوں تو دنیا مجھے اتنا اور ویسا ہی دیکھتی ہے جتنا اور جیسا میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں میں نے اب تک بہت سے رول کیے ہیں مگر یہ رول سب سے دلچسپ ہوگا فاتح اور میرے رستے کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہی ہیں ہماری قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہے اور میرے خواب کے مطابق ہم تینوں کے سر پہ ہما پرندہ تھا اور پھر ہم تینوں کی گردن میں پھندے تھے اچھا یا برا اس اسکیم کا انجام بہت دلچسپ ہوگا موٹی مرغی وہ عزم سے کہتی مسکرا کے آگے بڑھنے لگی تو داتے نے کپ نیچے کیا اور چونک کے اس دفعہ جب وہ منظر آگے چلا تو اس میں ایک تیسرا شخص بھی تھا کون کون موٹی جوش سے آگے ہوئی تالیا نے انگلی تھوڑے پہ رکھ کے آنکھیں اوپر کیے ذرا سا سوچا میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے تالیا کو کبھی کچھ نہیں بھولتا مگر اس نے آنکھیں بند کی وہ نوجوان کون تھا یاد نہیں آ رہا یاد کرنے میں ناکام ہوئی تو سر جھٹک کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی گڈ نائٹ داتن پدوکا صبح ملتے ہیں کوشش کرنا کہ میری نیند کے دورانی میں تم میرے فرج کی ایسے ہی حفاظت کرو جیسے میرے رازوں کی کرتی ہو فکر نہ کرو وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اونچا سا بولی تھی تالیا سیڑیاں چڑھتی گئی تو اس نے جلدی سے کپ رکھا اور موبائل نکال کے اسکرین روشن کی پھر گردن اٹھا کے احتیاط سے دیکھا تالیا اب باہر نہیں آنے والی تھی داتن مسکرائی اور جلدی سے گوگل ٹیب میں ٹائپ کرنے لگی پتلا ہونے کے لیے سرجری اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گو بٹن دبا دیا چند گھنٹے پیچھے واپس چلتے ہیں تنگو کامل کے ڈرائنگ روم سے مہمان نکل کے راہداری میں آئے کھڑے تھے جہاں کم عمر علی بن کامل نے فاتح رام دل کو شیشے کی ڈبیا میں سجا سکہ پیش کیا ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے اوریجنل میں ایک طرف نصیروں میں نے دنیا والدین لکھا ہوتا ہے مگر آئی لائک سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور اس کی بات کا کوئی برا نہیں مانتا تھا مان ہی نہیں سکتا تھا وہ ملے قوم کو بہت محدود تھا ایک ہی فکرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا احساس بھی کر دیا پھر ذرا ٹھہرا اچھا یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا ہے نا مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا وہ آگے بڑھ گیا اور باڈی مین سکا جیب میں ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا کہ ٹھہرا یوں ہی گردن موڑی نظریں دور پیچھے کچن کی چوکٹ پہ کھڑی ملازمہ پہ پڑی یہاں واضح روشنی تھی تیز سفید لائٹ اندر تو زرد فینسی لائٹ تھی اس لیے آتے جاتے ملازموں کی شکلوں پہ وہ غور نہیں کر سکا مگر یہاں وہ سفید روشنیوں میں نہائی کھڑی شل سی سوگوار سی اس سکے کو دیکھی جا رہی تھی جسے باڈی مین جیب میں ڈال رہا اس نے ایک نظر اس کی نظروں کو دیکھا اور پھر مڑ گیا باہر آیا تو گاڑیوں کے دروازے بند ہو رہے تھے دعا سلامت الوداعی کلمات وہ اپنے نئے کوٹ اور ٹائی کو لاشعوری طور پہ درست کرتا سیاہ کار تک آیا جس کی پچھلی نشست پہ فاتح رامزل اور اس کی بیوی بیٹھ چکے تھے ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور باڈی مین فرنٹ سیٹ پہ مستعد سا بیٹھ گیا کار چل پڑی اس نے بیک میرر پہ نگاہ دوڑائی پیچھے بیٹھے فاتح رام دل سے اینک نکال کے آنکھوں پہ ٹکا رہا تھا پھر اس نے اسی جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین روشن کر کے دیکھنے لگا باڈی مین نے ہاتھ بڑھا کے شیشہ ذرا سا ترچھا کیا تاکہ دونوں میاں بیوی دکھائی دے ڈرائیور نے ایک نظر اس پہ ڈالی مگر ٹوکا نہیں اور ڈرائیونگ کرتا رہا اب شیشے میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے اسرا گردن موڑے کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی دونوں ہاتھ گھٹنے پہ اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے اور ایک کلائی میں تلائی بریسلیٹ دکھائی دے رہا تھا تمہیں ان کے انٹیک تحفے کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا فاتح علی کو برا لگا ہوگا علی کون وہ اسکرین انگلی سے نیچے کرتے مصروف سا بولا تھا اسرا نے چہرہ موڑ کے مزمتی نگاہوں سے اسے دیکھا شیلا کا بیٹا اچھا اس کا نام علی ہے اس نے سر کو کم دیا اور سیل فون پہ ای میل نیچے کرتا گیا باڈی مین بار بار آئینے سے اس سے نظر ڈالتا پھر ونڈ اسکرین کے پاس دیکھنے لگتا وہ ملک کا سب سے محبوب کپل تھا ان کو بار بار دیکھ کے بھی دل نہیں بھرتا تھا تم نے استعفے والی بات کا جواب نہیں دیا ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ تم ریزائن ہو گیا اور ہم امریکہ واپس چلے جائیں گے فاتح نے جواب نہیں دیا وہ اسکرین کو انگلی سے دباتا ٹائپ کر رہا تھا چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی صرف بھورے بالوں والی وہ خوبصورت عورت دبلی پتلی اسمارٹ ماتھے پہ کٹے بال گرتے تھے اور باقی بالوں کو آدھا باندھ رکھا تھا گردن میں موتیوں کا نیکلس تھا اور بھوری آنکھوں میں تلخی سی تھی تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے بہت سی لابیز ہمیں چھوڑ چکی ہیں اپنے کیرزما اور فین فالوئنگ سے باہر نکل کے دیکھو تو تمہارا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے بھارتن نیشنل کا چیئرمین منتخب ہونے کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہیں پہلے پارٹی الیکشن پھر جنرل الیکشن ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے میرا بزنس پہلے ہی اشر اسرا کا بھائی اشر کے قرض تلے دبا ہے میں مزید قرضے نہیں لے سکتی تم نے آج تک سیاست سے کچھ نہیں بنایا اور میں اس کی قدر کرتی ہوں مگر اب میں مزید تمہیں ایک کھوکھلے خواب کے پیچھے پیسہ اور محنت لوٹاتی نہیں دیکھ سکتی وہ اب کے نرمی سے کہہ رہی وہ جواب دیے بنا موبائل کی طرف متوجہ رہا ہمارے ساتھ کوئی لابی کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے اگر کوئی پارٹی کا صدر بننے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ تم نہیں ہو پاتے تمہارے ٹویٹر فالوور کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا وہ اشر ہے ایش ایش نوجوان ہے ملیشیا کا جسٹن ٹروڈو اس کے پاس پیسہ ہے اس کے ساتھ سیاسی حلیف کھڑے ہیں وہ ممبر پارلیمنٹ ہے اور محنت کر کے اس مقام پہ آیا ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بھائی ہے بلکہ وہ نوجوان نسل کا نیا لیڈر ہے اس کی کیمپین میں زیادہ چارم ہے تم ایک زمانے میں بہت پاپولر تھے اور خدا کا شکر ہے کہ اب بھی ہو مگر تمہارے غیر سیاسی فیصلوں نے تمہارا چارم کم کر دیا تمہارے ووٹ کم ہو گئے ہیں بہتر ہے کہ ہم عزت سے اس منافری سے نکل آئیں اور اپنا بڑھاپا امریکہ میں آرام سے گزاریں تمہیں میں نے کہا تھا کہ اگلے ماہ جب ایش باقاعدہ پارٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کرے گا تو تم اس کو انڈورس کرو گے اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤ گے تمہارا ووٹ بینک ایش کے حق میں چلا جائے گا اور یوں یہ ایک بہترین ہیپی اینڈنگ ہوگی ایش ملیشیا کا اگلا وزیر اعظم ہے تم اس نوشہ دیوار کو جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لو پاتے اور اس طرح خاموش نہ رہو جیسے میں یہ اپنی گیلری کے لیے کر رہی ہوں میں یہ ہم دونوں اور ہمارے بچوں کے لیے کر رہی ہوں فاتح نے سیل فون سکرین بجھائی اور اینک اتار کے فول کی پھر دونوں چیزوں کو کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کھڑکی سے باہر آنکھیں جمائے کہنے لگا ملیشیا کے دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی بچپن میں سب سے زیادہ ملے ادب کی جو کہانیاں پسند تھیں وہ ننے غزال کی تھی چلا چلاک ماؤس ٹیئر یہ ایک دم کٹا چوہے کی شکل والا ہرن ہوتا ہے جو قریباً کتے جتنا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا تھا مگر جانوروں میں اس جیسا کون آرٹسٹ دوسرا کوئی نہ ہوتا بہت ایاز تھا وہ ننا کنچیل کنچیل سٹوریز کی ابتدائی داستانوں میں وہ ایک دھوکے باز چور اور چرب زبان ہرن تھا بعد میں وہ اچھا ہوتا گیا مگر شروع کی داستانوں میں مجھے وہ کہانی بہت پسند ہے جب اس کو دریا پار کرنا تھا اور سامنے ایک مگر بچ بیٹھا تھا تو ننے ہرن نے مگر مچھ سے کہا کہ بادشاہ نے مگر مچھوں کی دعوت کی ہے اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ مگر مچھوں کی تعداد گن کے بتائے تاکہ اسی حساب سے کھانا پکوایا جائے اس لیے سب مگر مچھ لائن میں کھڑے ہو جائیں وہ کھڑکی سے باہر روشن عمارتوں کو بھاگتے دیکھ کے محسوس سا بتا رہا تھا سب سانس رو کے اس کو سن رہے تھے ایڈم کے کان پوری طرح کھڑے تھے پھر کیا تھا مگر مچھوں نے پل کی صورت کا تار بنا لی وہ ایک دو تین کر کے گنتا ہوا ایک مگر مچھ سے دوسرے پہ چھلانگ لگاتا اور یوں دریا پار کر گیا مگر مچھ آج بھی بادشاہ کی دعوت کا انتظار کر رہے سارے دم کٹے ہرنوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ یہ مینیپولیشن ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے وہ ہاتھ پیر کٹ جانے سے مفلوج نہیں ہوتے دوسروں کی زندگیوں کا اسٹیئرنگ ویل چھن جانے پہ مفلوج ہو جاتے ایسے غزالوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب دعوت کا انتظار کرتے مگر مچھ دریا سے نکل آئے اور اس کو تلاش کریں کیونکہ مگرمچھ خشکی پہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا دریا میں کہہ کے اس نے جیب سے موبائل دوبارہ نکالا اور اسکرین روشن کر کے اینت ناپ کو جما دی اسلا گہری سانس لے کے چہرہ موڑ دی اور باڈی مین نے نگاہیں جھکا لی کیا فاتح صاحب نے اپنے سالے کو کنچیل دا دماؤس ڈیئر بولا ہے عیار اور چال باز وہ بھی اپنے ملازموں کے سامنے یا اللہ یہ امیر لوگ ملازموں کی موجودگی میں ایسے کیسے باتیں کر لیتے ہیں ہمارے محلے میں تو یوں نہیں ہوتا باڈی مین دل دل ہی میں سوچ رہا تھا کار سگنل پہ رکی تو ایڈم نے دیکھا ایک طرف سے چند بچے بینرز اٹھائے چلے آ رہے ہیں شاید کوئی واک وغیرہ تھی جس کا اختتام ہو چکا تھا وہ معمول کے انداز میں قریب سے گزر رہے تھے مگر جیسے ہی ایک شیشے کے پاس بیٹھے شخص کے جھکے چہرے کو دیکھا جس کو موبائل کی روشنی نے منور کر رکھا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے چمکی وہ فوراً پلٹا اور اپنے گروہ کو خوشی اور جوش سے چیز کے پکارا رام سن کی کار جلدی آؤ سگنل ابھی سرخ تھے بچے اکٹھے ہونے لگے ہنسی مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹوکا دیتے ہوئے ایک نے ڈرائیور کی کھڑکی کے قریب آ کر اپنا موبائل دکھا کے کچھ کہا تو باڈی مین نے گردن موڑی سر بچے شاید تصویر بنوانا یا ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں ڈونٹ بی اوور ایڈم یہ بچے ہیں ووٹرز نہیں اسرا تلخی سے بولی باڈی مین نے خفت سے سر ہلایا اور بچوں کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا ننے چہروں کی جوت بجھ گئی اور وہ پیچھے ہٹے سگنل ہرا ہو گیا اور کار آگے چل پڑی اسی پل فاتح نے موبائل سے نظریں اٹھائی اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے باڈی مین کو دیکھا اور تم کون ہو وہ بچوں کو نظر انداز کر تھا اس نے جلدی سے گردن موڑی اور تابے داری سے کہنے لگا سر میں ایڈم بن محمد ہوں آپ کا باڈی مین اور عبداللہ گیارہ دن کی چھٹی پہ گیا ہے تو اس نے اپنے محلے کے لڑکے کو کام کے لیے بھیج دیا مجھے اس کی شکل پہ ترس آ گیا اس لیے اسے رکھ لیا ہے ایڈم نام ہے اس کا اسرا بیزاری سے بتانے لگی آتے وقت یہ دوسری کار میں تھا میں نے کہا اب آیا ہی ہے تو کام تو پورا کرے ملیشیا میں آدم نام کو ایڈم رکھا اور بلایا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں میں عام ہے سگنل کھل گیا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی فاتح نے پھر سے موبائل دیکھتے ہوئے بھاری روبدار آواز میں پوچھا کیا کرتے ہو ایڈم ایڈم کا چہرہ اتنی توجہ پہ تمتمانے لگا سر میں فوج میں تھا مگر صحت کے واجبی مسئلے پہ وہاں سے فارغ ہو گیا پھر دو تین جگہ اپلائی کیا مگر نوکری نہیں ملی والد صاحب ایک دکان پہ سیلز مین ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ایک سیکیورٹی فرم سے پرائیویٹ باڈی گارڈ کی تربیت بھی لی اب عبداللہ کی جگہ گیارہ دن کے لیے آیا اور تم کیا باڈی گارڈ والا لباس پہن کر آ گئے ہو اسرا نے پیچھے سے برہمی سے ٹوکا تم فاتح صاحب کے باڈی گارڈ نہیں باڈی مین ہو اور ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے آئندہ نہ دیکھو میں یہ سوٹ ٹائم اور یہ پستول اس کا لائسنس ہے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا جی میم مجھے لگا مجھے باڈی گارڈ بننا ہے وہ شرمندہ ہو گیا خیر ٹھیک ہے گن ساتھ لے کر گھوم سکتے ہو مگر ریا درست کر کے آنا کر میں نخوت سے کہتی بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی وان فاتح نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اینک اتارتے ہوئے اسے مخاطب کیا ووٹ کس کو ڈالا تھا تم نے ایڈم ایڈم نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا اور لمحے بھر کو چپ رہ گیا کھینے نقوش اور صاف رنگت کا وہ ایک عام سا ملے نوجوان تھا اور ٹائی سوٹ اس پہ بہت نئے اور اوپرے لگ رہے تھے جیسے مانگ کے پہنے کسی کو نہیں سر مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے فاتح نے بے اختیار دونوں ابرو اٹھائے اور تعجب جیسے دیکھا تمہیں معلوم ہے ایڈم کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک آدمی کون ہوتا ہے کرپٹ حکمران اس نے گڑبڑا کے کہا ہاں مگر اس سے بھی زیادہ سیاسی جاہل خطرناک ہوتا ہے اس پہ نظر جمائے بھاری آواز میں افسوس سے کہہ رہا تھا وہ سیاسی جاہل جو سینا تان کے کہتا ہے کہ اسے سیاست سے دلچسپی نہیں بلکہ اسے تو سیاست سے نفرت ہے ایسا آدمی نہ کچھ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست پالیسیز بنانے کا نام ہے اور آٹے دال چاول دواؤں اور موبائل کریڈٹ کی قیمت سے لے کے ہر چیز کا تعین سیاست دان کرتے ہیں اور اگر سیاسی جاہل اپنی رائے نہیں رکھے گا سیاست میں ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے حصہ نہیں لے گا تو وہ کرپٹ حکمرانوں کو مضبوط کرے گا اور سڑکوں پہ بے حال پھرتے لوگوں چوروں ڈاکوں غریبوں سب کا ذمہ دار وہ ہوگا مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایڈم اگر تم کہتے کہ تم نے میرے مخالف کو ووٹ ڈالا تھا کیونکہ تب مجھے لگتا کہ میں ایک سیاسی خواندہ سے بات کر رہا ہوں جس کی کوئی سوچ ہے بھلے مجھ سے مختلف ہو مگر کوئی نظریہ کوئی رائے کچھ تو ہے اس کے پاس یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے آخر میں کندھے اچکا کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گیا ایڈم پہ تو گھڑوں پانی گر گیا اس نے چہرہ بالکل جھکا دیا دونوں میاں بیوی کو گھر اتار کے وہ کار سے نکلا اور چھٹی لے کے باہر آ گیا آدھے گھنٹے کی بس کی خواری کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا ایک منزلہ چھوٹا سا گھر جس کی چھت مخلوطی تھی اور دیواریں لکڑی کی تھی کھڑکیاں اس پہر بھی روشن تھیں ضرور اس کی ماں جاگ رہی تھی وہ احتیاط سے دروازہ کھل کے اندر آیا اور کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ ٹانگا پھر پلٹا تو دیکھا کچن کے دروازے پہ ویسے ہی چینی نقوش والی عورت کھڑی تھی ایڈم تم آ گئے کھانا لاؤں لکڑی کی راہداری میں سدا بہار پھولوں کی مہک کھائی تھی گھر میں جا بجا چھوٹے برتنوں تین ڈبوں اور بوتلوں میں پودے اور بیلے لگی تھی بھوک نہیں ہے ماں وہ بدلی سے سر جھکائے کہتا آگے آیا باپا سے کہنا یہ سوٹ دکان پہ واپس کر دیں کل سے مجھے دوسری قسم کے سوٹ پہنے ٹو پیس ٹائپ مگر گارڈ تو ایسے ہی رہتے ہیں نا ادھیڑ عمر عورت حیران سی ہوئی مگر وہ چہرہ لٹکائے کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گیا عبداللہ نے کہا تھا مجھے باڈی مین بننا ہے میں سمجھا وہ باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے باڈی مین کیا ہوتا ہے ماں نے اچنتے سے کہتے سامنے والی کرسی کھینچی چھوٹا سا کچن نفاست سے صاف کیا گیا تھا اور پہ جالی دار پردے لہرا رہے تھے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سے سر سب پتوں والے گملے رکھے تھے ایڈم نے بھجا ہوا چہرہ اٹھایا اور ماں کا چہرہ دیکھا باڈی مین پرسنل ایڈ کو کہتے ہیں ماں جیسے سیکریٹری یا اسسٹنٹ نہیں ماں سیاستدانوں کی سیکریٹری بڑے لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل سیکریٹری الگ پرسنل سیکریٹری الگ باڈی گارڈ بھی ماہر تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں میں صرف باڈی مین ہوں پرسنل ایڈ جب انہیں پیاس لگے تو پانی پکڑانا ہے جب وہ کھانا کھانے لگے تو نیپکن سامنے کرنا ہے جب وہ دستخط کرنے لگے تو قلم کھول کے ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے ہر وقت مستعد اور پیار ان کے قریب رہنا ہے کہ کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے یعنی کہ نوکر وہ دھک سے رہتی نوکر بھی فلپینو ہوتے ہیں ایجنسی سے کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں ماں نوکر بہتر ہوتے ہیں باڈی مین تو ایک نو بڑی ہوتا ہے بس چند دن کی ہی تو بات ہے پھر ختم ہو جائے گی یہ نوکری اس کے بعد میں کیا کروں گا دو ماہ بعد میری شادی ہے اور میرے پاس نوکری تک نہیں ہے تم فاتح سے کہو کہ وہ تمہاری کہیں سفارش کرا دے اوہ میری بھولی ماں ایڈم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا وہ فاتح رامزل ہے وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا اس پہ ایک دنیا مرتی ہے لوگ اس پہ پیسہ لٹاتے ہیں اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں اس کی پارٹی کو فنڈز دیتے ہیں مگر وہ نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے اور اگر کوئی کروڑوں بھی خرچ کر دے تو وہ تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے وہ کسی کا احسان رجسٹر نہیں کرتا کہتا ہے میں کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا ہم سب بہتر ملیشیا کے لیے کام کر رہے ہیں گڈ بس آپ فاتح رامزل کے لیے جان بھی دے دے تو وہ تھینکس کہہ کے چلا جائے گا اس کے اتنے چاہنے والے ہیں اس پہ لوگ اتنا کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں وہ ایک الگ طرح کا بندہ ہے میں تو اس سے کیا سفارش کرواؤں گا وہ تو میری طرف بلا ضرورت بھی نہیں وہ بہت بہت اونچا آدمی ہے ماں ایڈم اس کی ماں نے کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے بولی اگر وہ اتنا ہی خود غرض آدمی ہوتا تو سارا ملک اس سے محبت کیوں کرتا لوگ فاتح سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بے نیاز لگتا ہے وہ امریکہ میں ایک ایماندار اور محنتی پروسیکیوٹر رہا تھا پھر اپنی کریئر چھوڑ کے وہ قوم کے لیے واپس آیا اور اس نے الیکشن لڑا اپنے حلقے میں اس نے اسکولس بنائے کالجز بنائے اس نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ دن بدن مشہور ہوتا گیا ایسے میں اس کے ارد گرد سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ جمع ہو گیا جن کو امید ہے کہ اگر وہ اس پہ پیسہ خرچ کریں گے تو رام حکومت میں آ کے ان کو اونچے عہدوں سے نوازے گا مگر تم یہ دیکھو کہ وہ ان غریب بچوں کے لیے جو اس کو کچھ نہیں دیکھ سکتے اسکولس تو بناتا ہے مگر امیر دوستوں کو تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہر وہ شخص جو فاتح کے قریب اس سے چپکا ہوا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں موجود ہے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں سب کو اپنا حصہ چاہیے اسی لیے وہ ایسے لوگوں سے سرد رویہ رکھتا ہے تاکہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا تو ایڈم تم اس سے امید نہ لگاؤ کوئی درخواست کرو نہ کسی مفاد کے لیے اس کو اپنے کام سے متاثر کرنے کی کوشش کرو غریب کو بھی مفاد چاہیے امیر کو بھی مفاد چاہیے تم ان دونوں کی طرح نہ بنو پھر میں کیا بنوں باڈی مین وہ سادگی سے مسکرائی تم اس کے باڈی مین بنے رہو یہ گیارہ دن بغیر کسی لالچ کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سوچو کہ تم نے پوری سچائی ایمانداری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے اس سے غریب دوست بھی مل جائیں گے امیر دوست بھی مگر سچائی ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے تم بس یہ گیارہ دن اس کے ہو کر رہو اس کے لیے جان مارنی پڑے جان مارو جان لگانی پڑے تو لگا دو اس کی حفاظت کرو اس کے کام آؤ اپنی استاد سے بڑھ کے اس کی خدمت کرو اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا ٹھیک ہے ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی میں پوری سچائی ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی ایڈم اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی اور اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا صداقت ایمانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے تم دیکھنا کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ وقت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا میری بھولی ماں گیارہ دن کی ہی تو بات ہے ان گیارہ دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی اور پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا اسے اب سونے جانا تھا ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی اس وقت ایڈم بن محمد کو معلوم نہیں تھا کہ ان گیارہ دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی ہے اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رام گڑھ کی ملازمت درکنار وہ اس شہر اس ملک کو ہی چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش شروع ہوئی تو سورج نکلنے تک کیئر بھیگتا ہی رہا میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی اگر چار پانچ دن خشک گزر جائیں تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کرائی جاتی تھی ملیشیا ایک مسلمان ملک تھا یہاں ساٹھ فیصد ملے قوم بستی تھی جن کی رنگت گندمی اور نقوش پھینے سے تھے یہ مسلمان تھے تیس فیصد چائنیز تھے ادھر جو خوب گورے اور اصلی چینی نقوش کے حامل تھے یہ بدھسٹ ہوتے تھے باقی دس فیصد تامل انڈین تھے یوں مختلف ادھیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے یہاں آج سے چھ سو سال پہلے اسلام آیا تھا تلوار یا جنگوں کے زور پہ نہیں مسلمان تاجر آئے اور یہاں بس گئے اسلام کا پیغام لائے اور ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دیکھ کے ملی اپنے آپ اسلام لے آئے راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں ملا کر سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا دیکھتے دیکھتے امن و امان سے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی جب انیس سو ستاون میں ملیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی بات چیت سے معاہدے ہوئے اور ملیشیا الگ ہو گیا ملیشیا میں بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں مگر ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو کیل کی ایک محل میں رہتا ہے ہر پانچ سال بعد جب نیا بادشاہ آتا ہے اور اس کی یہاں وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں صدر تھی کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے ملیشیا ہر ریاست کا اپنا منتری وسار ہوتا ہے جیسے پاکستان میں صوبے ہیں اور ان کے وزرائے اعلیٰ اسی طرح ملیشیا کے ہر ریاست کے منتری بے سار ملیشیا میں سارے وزیروں وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے وہ آدمی جس کو پارلیمنٹ منتخب کر کے وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اس لیے اگر کسی کو ملیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر پانچ سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کشتی کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا وہاں پارٹی چیئرمین ہر پانچ سال بعد منتخب ہوتے ہیں اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی نوے کی دھائی تک ملیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا بھوکا کمزور اور لٹا پٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھائے جا رہا تھا پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر محمد جیسا لیڈر ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین بھی ایماندار اور بہادر ہو اور نیچے بھلے پوری پارٹی بے ایمان ہو تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے اس ایک آدمی نے ملیشیا کے ادارے مضبوط کیے عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کو کرپشن سے پاک کیا نتیجہ دن ملک خوشحال ہونے لگا سیاح آنے لگے ملیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت اور ترقی سے مالا مال ہوتا گیا لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے گئے باریسن نیشنل خود کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد تھی جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا وہیں بے پناہ سیٹیں ملنے کے باعث اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی دفعہ بارسن نیشنل قومی فرنٹ کے الیکشن ہار کی اپوزیشن میں آ گئی اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی اس لیے نوشا دیوار یہ کہتا ہے کہ بارش سے نیشنل اپنی خامیوں پہ قابو پا کے اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازمن اسی کا ہی چیئرمین اگلا وزیر اعظم بنے گا ملیشیا کا میڈیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا ملیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا وہاں کے تمام چینلز پی ٹی وی ہیں جن کا کام حکومت کے ایوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے اپوزیشن لیڈرز کے انٹرویوز جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا یوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے اور اس وقت ملیشیا میں بھی یہی حال تھا اب ہم واپس کے ایل یعنی لمپور کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارشوں میں کھڑی بھیگ رہی تھی نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں یہ ہر روز کا کیل تھا جیسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو دسا پارک سٹی کیل کا وہ علاقہ تھا جو امیر اور اثر سوخ رکھنے والے خاندانوں کا مسکن تھا اس کی گرد چار دیواری بنی تھی جو اس کو باقی کیئر سے منقطع کر کے خاص الخاص بنا دیتی وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لان اور پول سے گھر کا ایک تین منزلہ مہر نما گھر تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے کو مہکا رہی تھی میز پہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھی کری پف ناسیلیما داگنگ ریگنگ تربوز کا جوس اور تہ تاریخ چائے مگر سربراہی کرسی پہ بیٹھے فاتح رامزل نے ان پر تکلف اشیاء کو ہاتھ لگانے کے بجائے صرف سوپ کے پیالے پہ اکتفا کیا جسے پیتے ہوئے وہ ناک پہ اینک جمائے اخبار کھلے مطالعے میں منہمک تھا سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو وہ نظری الفاظ پہ رکھے بند ہوٹوں سے خاموشی سے چباتا اور اگلا چمچ پھیل لیتا دائیں ہاتھ کی کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی بھورے سرخ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بندھے تھے کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گاہے بگاہے فاتح کا چہرہ دیکھتی پھر کترنے لگتی پیچھے ایڈم استاد سا کھڑا تھا ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے وہ کل کی نسبت زیادہ پر اعتماد اور آرام دہ لگ رہا تھا اخبار اسی نے لا کر دیا تھا اور اب وہ منتظر تھا کہ ادھر فاتح نہانے کے لیے جائے ادھر وہ اس کا فون چارج پہ لگائے بس یہی کام تھے ایک باڈی مین کے السلام علیکم ایک خوشگوار اور مسکراتی ہوئی آواز آئی تو دونوں میاں بیوی نے نظریں اٹھائیں داخلی دروازے سے ایک اسمارٹ سا آدمی چلا آ رہا تھا پینتیس چالیس کے درمیان ہوگا کافی خوش شکل تھا اور اسرا سے ملتا تھا آنکھیں تو ہو بہو اسرا والی تھی گرے سوٹ ٹائی کفلنگس پہنے اور گیلے بال سامنے سے اسپائکس کی صورت کھڑے کیے وہ خوشگوار اور تر و تازہ سا لگ رہا تھا کاکا یعنی آپ آبنگ یعنی بھائی اس نے مسکرا کے کہتے باری باری دونوں کو سلام کیا اور فاتح کے دوسری طرف کرسی کھینچ کے بیٹھا فاتح ذرا سا مسکرایا سر کو خم دیا اور واپس اخبار پڑھنے لگا اسرا البتہ پورے دل سے مسکرائی اور فخریہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا نوارد کے ملازم نے میز پہ ٹوکری لا کر رکھی جس میں سرخ گلابی سے انویٹیشن کارڈ چھلک رہے تھے کیسے ہو ایش ہمیشہ کی طرح اچھا اور سوری میں آنے سے پہلے بتا ہی نہیں سکا وہ مسکرا کے کہنے لگا تو فاتح صفحہ پلٹاتے ہوئے سادگی سے بولا فکر نہ کرو تمہاری بہن کو وہی آ جاتی ہے اس لیے وہ تمہاری پسند کا ناشتہ بنا لیتی ہے ریلیکس ناشتہ کرو اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی چہرہ خفت سے گلابی ہوا نگاہیں چرائیں مگر اشر ہنس پڑا پلیٹ کھس کر وہ کیا ہے آبنگ کے خون کے رشتوں کی کشش کے آگے دنیا کے سارے رابطے ہیچ ہوتے ہیں فاتح نے اگلا صفحہ پلٹایا اور گہری سانس لے کر اخبار پہ نظر جمائے بولا بہت لوگ دیکھے ہیں ایش مگر تمہاری طرح کا جھیٹ جھوٹا ابھی تک نہیں دیکھا میری خوش قسمتی ہے ابنگ وہ پھر سے ہنس دیا اور پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے ایک نظر اعتراف میں ڈالی پیچھے کھڑے ایڈم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظریں بہت تیز تھیں وہ کاپ جیسی نہیں کسی لومڑی کی مانند عبداللہ کہاں گیا فوراً اسے تبدیلی محسوس کر کے پوچھا چھٹی پہ گیا ہے تم سناؤ کیسے آئے اشیا تام اس کے سامنے رکھتے ہوئے موضوع بدلنے لگی میں یہ آپ کے لیے نیلامی کے کارڈ لایا تھا آپ کی آرٹ پیسز کی نیلامی کی تقریب کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں آپ کارڈ دیکھیں ابھی میں نے کسی کو نہیں بھیجے لیٹ نائٹ آئے تو میں سب سے پہلے صبح ادھر ہی چلا آیا اور ایک تو صبح صبح اس دی ملے ٹائمز ملے میل کے رپورٹر نے فون پہ فون کرنے شروع کر دیے تھے پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے کہ فاتح بھائی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے میری رائے پوچھ رہے تھے ابھی تو میں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے لیکن سچ پوچھیں تو میں آپ لوگوں کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں اس کے لہجے میں افسوس تھا فاتح نے اخبار سے نظر تک ہٹانے کا تکلف نہیں کیا سوپ پیتے ہوئے وہ کالم پڑھتا رہا میں آج جو کچھ بھی ہوں سیاست میں میرا جو بھی مقام ہے وہ آپ دونوں بالخصوص فاتح آبنگ کی وجہ سے ہے اگر اب مجھے انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھاتا مجھے ہر وقت اپنے ساتھ نہ رکھتا تو میں ایک عام سا وکیل ہوتا مگر ایک ممبر پارلیمنٹ نہ ہوتا اور اب جب وہ وقت آیا ہے کہ آپ دونوں مجھے چیئرمین بنا رہے ہیں مجھے اس عہدے تک لے جا رہے ہیں جس کے میں قابل نہیں ہوں تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو کے باہر جانا چاہتے ہیں وہ احساس بڑی خبکی سے کہہ رہا تھا اور کہتے ہوئے اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے باری باری دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا میں اپنے حق میں آپ کی دستبرداری کے فیصلے کی جتنی قدر کرتا ہوں اتنا ہی مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہونے لگا ہے بھائی اگر آپ لوگ چلے گئے تو مجھے کون گائڈ کرے گا کاکا اتنی ضد مت کرے اس نے گویا بہن کی منت کی میں پولیٹیکل وائف پوسٹ کر کر کے تھک چکی ہوں ہمارے پاس اس مہنگے شوق کو جاری رکھنے کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے آریانہ کے بعد تو میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا میں بس واپس جانا چاہتی ہوں اور ظاہر ہے فاتح کو اپنی فیملی بہت عزیز ہے بیوی بچوں سے الگ تو نہیں رہ سکتا نا اشر نے خستہ کری پف کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اسے چباتے ہوئے سوچ نظروں سے فاتح کو دیکھا آبنگ آدمی کو آج جیسا جمہوری بھی نہیں ہونا چاہیے میرے حق میں دسترداری کی میں بہت قدر کرتا ہوں مگر یوں ملک چھوڑ کے تمہیں کس نے کہا میں دستبردار ہو رہا ہوں ایش اس نے اینک اتارتے ہوئے اور اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے ٹھنڈی نظروں سے ایش کو دیکھا تو لمحے بھر کو نوجوان سیاست دان کی رنگت اڑ گئی مگر وہ سنبھل کے مسکرا دیا آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا آبم جیسے آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا میں بھی نہیں چھوڑوں گا آپ میرے آئیڈیل ہیں کبھی مت بھولے گا تھینک یو وہ اخبار کہہ کر کے کرسی دھکیلتا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا ایڈم نے جلدی سے اس کا سیل اٹھایا اور فاتح کے پیچھے لگا ذہن میں مسلسل ماں کی باتیں گونجنے لگی تھی اس سے ان باتوں کے تہ در تہ معنی اب سمجھ آنے لگے تھے ڈائننگ روم خالی ہوا تو اشر آگے کو جھکا اور فکر مندی سے بہن کو دیکھا آپ نے کہا تھا آپ ہم مان گئے ہیں ایش اسرا نے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم تم بنو گے تو تم ہی بنو گے میں فاتح سیاست میں خود کو تباہ کرتے نہیں دیکھ سکتی اسی سیاسی کیمپین کے دوران آریانہ کھوئی تھی فاتح کے پاس صرف خواب ہیں پیسے نہیں میں مزید اپنا اور میرا پیسہ اس سیاست میں نہیں جھونکنے دوں گی مگر میں برا فیل کر رہا ہوں بھائی مجھ سے خفا ہے وہ تم سے خفا نہیں ہے اسرا نے ٹوکری سے کارڈ نکالتے ہوئے ہاتھ جھلا کے اس کے بہنے کو رد کیا وہ خود سے خفا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور اس ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا ویسے تمہیں ان کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہنا چاہیے ملیشیا ان کے خون کا حصہ ہے وہ جانچ پرکھتی نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے بظاہر سادگی سے بولا تھا میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہو سکتی سوری پھر کارڈ کھولا تو اس کی بھری میں ستائش ہوگی بہت خوبصورت کارڈ ہیں تھینک یو ایش تم نے میرے کہے بغیر سارا انتظام اپنے سر لے لیا کیسی باتیں کرتی ہو کاکا تمہیں باہر سیٹل ہونے کے لیے رقم چاہیے اتنے سالوں سے اتنی بڑی آرٹ گیلری کی مالک رہی اب اس سارے آرٹ کو فروخت کرنے لگی ہو تو اونے پونے داموں تو نہیں بیچنے دوں گا نا اس سب کو ایک دنیا شریک ہوگی اس میں زبردست نیلامی کی رقم کا ایک چوتھائی چیریٹی میں جائے گا اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم اس کی تشہیر کریں گے وہ جوش سے بتا رہی تھی پھر جیسے یاد آیا رات کو وہ کوئتی امیر میری گیلری آئیں گے کون سے تم ایک جیسے ہو بار بار بھول جاتے میں نے بتایا تھا نا کہ ایک کوئتی امیر ہمیں نیلامی کے لیے ایک نادر پینٹنگ کا عطیہ دے رہے ہیں کوئلم کی پینٹنگ گھائل غزال یعنی زخمی ہرن وہ ایک مشہور آرٹ کلیکٹر ہیں اور جس وقت وہ گیلری آئیں تمہیں وہاں ہونا ہے لازمی سیاست دانوں کی بیویوں کو لوگ عطیہ صرف سیاست دانوں سے تعلقات رکھنے کے لیے دیتے ہیں ان کا کوئی کام وغیرہ ہو تو تم کر دینا فاتح سے تو مجھے امید نہیں ہے وہ بے رخی سے کہہ کے کارڈ کو دیکھ رہی شور مگر پینٹنگ کو کسی ایکسپرٹ سے چیک ضرور کروانا نقلی نہ نکل ظاہر ہے کرواؤں گی ایسے ہی تو نیلامی پہ نہیں رکھ دوں گی نا میری کریڈیبلٹی کا سوال ہے وہ اب کارڈ واپس ڈال رہی تھی اشر نے ایک نظر کھڑکیوں کو دیکھا جن پہ ٹپ ٹپ قطرے برس رہے تھے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا چلتا ہوں کا آج بہت کام ہے اسرا نے چہرہ اٹھا کے محبت بھری نظروں سے اشر کو دیکھا تم شادی کر لو اشر شادی اس نے بھویں اکٹھی کی جیسے اچانک اس فکر پہ حیرت ہوئی ہو ہاں ایش کسی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو ملیشیا کے لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے ان کے لیڈر کی ایک مثالی خوبصورت بیوی اور دو بچے ہوں پرفیکٹ فیملی تمہاری ریٹنگس بھی اوپر جائیں گی اور شہرت بھی بڑھے گی وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگا مگر کاکا اتنی پرفیکٹ لڑکی کہاں ملے گی جیسے تمہارے ہلکا احباب اور عادتوں کو میں تو جانتی ہی نہیں جاؤ ڈھونڈو کوئی اسرا نے ہاتھ جھلا کے اسے ہلکا سا جھاڑ دیا اور کارڈ کی طرف متوجہ ہو گئی ایش دیا پھر اپنی کالی آنکھوں سے اعتراف کا عمیق جائزہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا کیرل کے ایک دوسرے رہائشی علاقے میں آؤں تو یہاں تنگو کامل کے گھر بھی صبح ہو چکی تھی بارش یہاں بھی تڑ تڑا تڑ برس رہی تھی لانچ کی کھڑکیوں سے بھیگتا لان صاف دکھائی دے رہا تھا مسز شیلا صوفے پہ بیٹھی دل گرفتگی سے سامنے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی وہ ایسے تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھا وہ یونیفارم میں ملبوس تھی سیاہ بال کس کے باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ اداسی تھی سر نے جو پیسے مجھے دیے تھے اور جو سادمی نے دیے تھے وہ میں نے اپنے والد کو کو بھجوائے مجھے لگا تھا وہ خوش ہوں گے مگر ان لگتا ہے میں غلط کاموں میں پڑ گئی اس لیے انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور مجھے واپس بلا لیا ہے آنکھیں بھیگنے لگی مگر میں غلط کاموں میں تو نہیں پڑی تھی نا میم تالیہ نے تو وہی کیا جو مسٹر کامل نے کہا تھا تالیہ نے تو چوری نہیں کی تھی نا میم آنکھ اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گلابی گال پہ لڑک گیا میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں تالیہ شیلا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا میری ماں نے بھی میری بہن کے ساتھ ہی کیا تھا آہ ہم ایشیائی عورتیں میں تو اس وجہ سے کبھی ماں کو معاف نہیں کر سکی تالیہ چونکی مگر آپ کو تو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی نا آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک تاج دیا تھا جو آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے سنبھال رکھا ہے کون سی محبت ستیلی ماں تھی وہ ہماری اس کا دیا زیور بھی پہننے کو دل نہیں چاہتا میرا قیمتی نہ ہوتا تو سنبھال نہ رکھتی انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا تو تالیہ کا منہ کھل گیا ایک بے بس کی نظر اوپر ڈالی جہاں اسٹڈی کے لاکر میں وہ تاج کو ان پہ رحم کھا کے چھوڑ آئی تھی اف اف کاش خام خواہ انسانیت کے چکر میں نہ پڑی ہوتی ہائے وہ کتنا پیارا اور قیمتی تھا کاش موٹی کی بات سن لی ہوتی میں چلتی ہوں میم اور اگر آپ لوگ کبھی لاہور آئیں تو میرے پاس ضرور آئیے گا ہم لاہور کے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں کھلے دل کے مہمان نواز اور کھاتے پیتے وہ بادل نہ خواستہ کہتے چھتری اٹھائے اٹھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی انشاءاللہ اللہ کیوں نہیں وہ مسکرا کے بولی پھر پرس کھولا اپنی باقی تنخواہ لیتی جاؤ نہیں میم سر نے اتنا کچھ دے دیا ہے میں اب مزید کچھ نہیں لوں گی وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی انہوں نے زبردستی تھمانے چاہے تو تالیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے نہیں میم یہ میں نہیں لوں گی اچھا میں کچھ اور کر سکتی ہوں تمہارے لیے وہ خلوص سے پوچھ رہی تھی نے بد وقت اپنے خفا جذبات کو چہرے پہ آنے سے روکا ماں کے کے زیور کیوں سنائے تھے آخر پھر اف تم نے وہ کیوں چھوڑ دیا لیکن بظاہر کہا بس دعا میں یاد رکھیے گا کیوں نہیں تالیا اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اتنی اچھی صاف اور سچے دل کی مالک جو ہو باہر ایک دم زور سے بجلی کرتی بارش کی بچھاڑ تیز ہوئی سالیہ کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا سیاہ تاریخ مایوس کا سایہ دل ایسے ڈوبا جیسے نیلے سمندر میں ٹوٹا ہوا جہاز ڈوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا مسز شیلا مگر خیر اس نے سر جھٹک دیا ہمیشہ کی طرح گلٹ کو بھی جھٹک دیا مسز شیلا پرس واپس رکھ کے اسے وقت رخصت کی دعائیں دے رہی تھی بارش ویسی ہی برس رہی تھی وہ گھر آئی تو دروازہ کھلا تھا داتن پھیل کے لاؤنج کے مرکزی پہ براجمان جمان تھی ٹی وی چلا ہوا تھا اور وہ آلو کی گرم آ گرم چپس کھا رہی تھی تالیا نے سامنے آتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اتنے سارے چپس ایک مشکوک نظر اوپن کچن کاؤنٹر پہ ڈالی اور اتنے سارے جھوٹے برتن ظاہر کر رہے ہیں کہ تم کب سے بیٹھی بس کھا ہی رہی ہو یقیناً رات دیر تک جاگتی نہیں تھی وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سامنے پھیلے بکھراوے کو دیکھنے لگے کاغذات لیپ ٹاپ کتابیں یہ کام تو تم نے صبح اٹھ کے میرے جانے کے بعد شروع کیا ہوگا پھر رات بھر جا کے کمپیوٹر پہ کیا کرتی رہی تھی مجھے سوچنے دو ہوں تالیہ نے انگلی سے گال پہ دستک دی اور اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا جب داتن ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھے اور اتنا کھائے اور صبح اس کے چہرے پہ پچھتاوے بھری خاموشی ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ تم رات بھر گوگل پہ دبلے ہونے کے طریقے دیکھتی رہی داتن جو ناک جمائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی اس بات اس بات پہ نظریں اٹھا کے اسے گھورا اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہو تمہاری آنکھوں کے گرد لکیروں میں لکھا ہے بری عورت تم جھوٹ بول رہی ہو تم نے صبح میرے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کی ہوگی ظاہر ہے میں نے ہسٹری چیک کی تھی وہ کھلکھلا کے ہنس اور اس کے ساتھ سوفے پہ آ بیٹھی پیروں کی کینچی بنا کے میز پہ رکھ لیا اتنا نہ ہوا کرو تم اب پتلی نہیں ہو سکتی پتلا ہونے کے لیے عمر شرط نہیں ہے انسان کسی بھی عمر میں دبلا ہو سکتا ہے انسان ہو سکتا ہے نا برائلر مرغیاں نہیں وہ کہہ کے زور سے ہنسی ویسے دیکھا ہے تم نے کبھی کسی مرغی کو ڈائٹنگ کرتے سوپ اور ابلی سبزیاں کھاتے نہیں نا داتے نے خبکی سے ناک سکیڑی اور اسے دزیدہ نظروں سے دیکھا بہت خوش نظر آ رہی ہو خیر ہے ہاں نا تنگو کامل کے گھر سے استعفی دے آئی ہوں بقایا تنخواہ بھی ان کو صدقہ کرائی جلد ان کو ضرورت پڑے گی افسوس سر ہلایا اپنی انسانیت کا نتیجہ گول کر گئی خیر اب ہم فاتح رام دل پہ کام کرنا شروع کریں گے میں فریش ہو کے آتی ہوں اور پلان بتاتی ہوں کہہ کے اس نے پیر نیچے اتارے اور جھک کے جوتے کھولنے لگی چونکہ تالیا کے بال جوڑے میں بندے تھے گردن کی پشت پہ گول سا جلنے کا نشان دکھائی دے رہا تھا اس کو دیکھے گئے پھر موبائل نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اس نشان کی تصویر دی کیا کر رہی ہوں میری جیسی پتی تم اگلی دس زندگیوں میں بھی نہیں ہو سکتی تالیا جوتے اٹھاتے سیدھی ہوئی اسے چڑھانے کو بولی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی داتن نے کچھ نہیں بس اسکرین کو زوم کر کے اس کا نشان غور سے دیکھنے لگی اس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں اچنتا سا تھا اس نے تصویر موبائل سے لیپ ٹاپ میں ڈالی اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور پھر اس کاغذ کو تہ کر کے اپنے پرس میں رکھ دیا وہ فریش ہو کر آئی تو میں میں تالیہ نے گیلے تولیے لپیٹ رکھے تھے اور پیروں میں پہن رکھے تھے وہ سامنے والے صوفے پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی اور بولی تو ہم کیا جانتے ہیں فاتح رامزل کے بارے میں فاتح رامزل جس کے نام کے ساتھ وان لگتا ہے اور تم جانتی ہو تالیہ کے وان ملیشیا میں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے جو اوپر سے شاہی خاندانوں میں سے تھے مگر پھر کسی ایک نے کسی عام آدمی سے شادی کر لی تو ان کی نسل میں ملاوٹ ہو گئی کے ایل کی سڑک پہ وہ سیاہ لمبی کار دوڑ رہی تھی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فاتح کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی کر رکھی تھی اور مسلسل تھوڑی کو انگوٹھے سے رگڑ رہا تھا فرنٹ سیٹ پہ تابے داری سے بیٹھا ایڈم گاہے بگاہے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیتا تھا عارضی مالک کو اس نے سوچ کی تصحیح کی فاتح کم عمری میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی مگر وہ کبھی ملک سے کٹا نہیں چھٹیوں میں تہواروں پہ وہ کیل آ جاتا تھا لوگ کہتے ہیں وہ وہاں کالج میں کافی مقبول تھا یوں کرو کار موڑ لو کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر فاتح نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ چونکا سر ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے اس کے وقت کا ایک ایک منٹ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا ایسے میں یہ تبدیلی شمس کے گھر کی طرف لے چلو مگر سر کیا آج آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا رستے سے پھول بھی لیتے چلو شمس بیمار ہے کچھ عرصے سے اوکے سر میں پولیٹیکل سیکریٹری کو انفارم کر دوں کہ آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے ایڈم نے جلدی سے فون نکالا اور دوسری کار میں آ رہا تھا گلاب مت لینا شمس کو سے الرجی ہے کچھ اور لینا وہ کھڑکی سے باہر دور نظر آتی اونچی عمارتوں پہ نظریں جمائے بولا تھا ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا اتنا تو وہ پچھلے تیس گھنٹوں میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا عارضی مالک بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا فاتح نے دو دفعہ اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑا اور دونوں دفعہ ریاست کے لوگوں نے اسے منتخب کر کے آفس میں پہنچایا وہ امریکہ میں کافی مقبول تھا اس کا ریکارڈ شاندار تھا ایماندار آدمی سچا اور کھرا مگر وہ سب چھوڑ کے ملیشیا واپس آیا اور یہاں کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا کار ابھی سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچے جا رہا تھا ڈرائیور اور باڈی مین اپنے اپنے فونس پہ لگے تھے سیکریٹری کو اطلاع صاحب کے آفس میں اطلاع پروٹوکول سیکیورٹی انتظامات افراتفری سی مچ گئی تھی وہ دو دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا ہے اور ان دس سالوں میں اس نے اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کیا ہے اس نے علاقے کو صاف کیا وہاں بہترین سکولز بنوائے بہترین ہسپتالوں کا نظام لایا سیکیورٹی بہتر کی لوگ اس سے خوش ہیں اگر کوئی نہیں خوش تو اس کی اپنی پارٹی ہے کار اب ایک پھولوں کی دکان کے سامنے رکی ہوئی تھی وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا جیب میں رکھا موبائل وقفے وقفے سے تھر تھا مگر ادھر متوجہ نہیں تھا وہ کچھ سوچ رہا تھا اس کی صاف گوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراض کیا وہاں حد سے زیادہ بے نیازی امیر لابیس کو اس سے دور کر کے اشر کے قریب لے گئی اشر اس کی بیوی کا بھائی ہے میٹھی چھری جیسا ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا ایک نمبر کا دوکھلا اور انسان اشرف نے اپنے آبنگ کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے فیورز مانگے یہ نہیں کہ فاتح ان کو ادا کرے گا بلکہ یہ کہ اس طرح میں آپ کو فاتح سے قریب کر دوں گا اشر امیر ہوتا گیا اور فاتح کی جمع پونچی کم ہوتی گئی سیاست بہت مہنگا شوق ہوتا ہے اور اس کی بیوی کا کام بھی اس سے متاثر ہوا اوپر اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا تما تو ہے مگر اندر سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا مگر وان فاتح کو اس کی پرواہ نہیں کار پھر سے چل پڑی تھی پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے تھے اور ان کی خوشبو نے ساری کار کو مہکا دیا تھا ایسی دل فریب خوشبو کی طبیعت خوش ہو جائے ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوش ہو گیا وہ ایک خواب میں جی رہا ہے تالیا ایک آئیڈیلزم میں لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی اسے عیاریاں نہیں آتی وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے پہ وزیر اعظم بننے کے لیے پر یقین اور پر امید ہے مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ملیشیا میں جمہور کی حمایت کافی نہیں امیر دوست زیادہ ضروری ہے گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خود کار گیٹ کھل کی دیوار میں گھستا گیا کار طویل ڈرائیو وے پہ آگے بڑھ گئی فاتح ایک سادہ سا آدمی ہے مغرور بھی ہے مگر ہر ایک پہ اعتبار کر لیتا ہے سب کو اپنے جیسا سچا سمجھتا ہے اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں دباؤ بڑھ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتح رامزل اپنے خواب سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں۔ ایڈم جھٹ کار سے نکلا اور فاتح کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر وہ فاتح نے دروازہ خود ہی کھول دیا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکلا باہر نکل کے فاتح رامزل نے گردن اٹھا کے اس اونچے گھر کو دیکھا بارش اب تھم چکی تھی سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے تم لوگ یہیں رکو اس نے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا آ رہا تھا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے یہی رکو سوری سر مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے آپ کو بار بار ٹشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم کے ٹشو پہ نہیں چھوڑ سکتا مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ابرو اٹھائی تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو نہیں سر میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے وہ سادگی سے مسکرایا واقعی تمام ملازمین سیکرٹری سب ایڈم کو گھور رہے تھے مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا سر میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے تو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا میں نے آپ کی مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر حکمران پارٹی کو اپنی موجودہ وزیر اعظم کو مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضی سے ڈرا نہیں کرتی اس لیے سوری سر مگر میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا آپ کو فلو ہے فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور آگے بڑھ گیا ایڈم مستعدی سے پیچھے لپکا سیکریٹری نے تعدیبی انداز میں پکارا ڈرائیور نے گھورا مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا اس لیے وہ رکا نہیں کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورتی سے سجائے گئے شہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اونچی کھڑکیاں سنہری پردے اور سفید مخملی صوفے جیسے کراچی کا کوئی بنگلہ ہو شم صاحب چینی نقوش کے حامل ادھیڑ عمر انسان تھے ان کے سامنے فاتح رامزل براجمان تھا ہاتھ صوفے کی پشت پہ پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا ایڈم پیچھے کھڑا تھا ہاتھ میں ٹشو کا پیکٹ تھا تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتح شم صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں کراس روڈس پہ سامنے تین سڑکیں ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی لوں بات کے اختتام پہ وہ جھکا اور میز پہ رکھے ٹشو باکس تین ٹشو کھینچے ایڈم کا منہ کھل گیا تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر برے وقت میں مجھے یاد رکھا اور مجھ پہ بھروسہ کیا ہے میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شام طے شدہ ٹشو سے ناک رگڑتے اس نے کندھے ذرا سے اچکائے ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا ٹشو کا پیکٹ پکڑا ہاتھ پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا اگر مجھ پہ بھروسہ کیا ہی ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنو تم اچھے وقت میں بھی نہیں ہو پاتے لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں ایش چاہتا ہے میں چیئرمین شپ کے الیکشن سے دست بردار ہو جاؤں اسرا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں یہ سراسر ظلم ہے شم صاحب کے چہرے پہ غصہ نظر آنے لگا چیئرمین بننے کا اگر یہ درست وقت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ملک چھوڑنا اپنی سیاست چھوڑ کے کسی لانچ ڈیزرٹ کی طرح ریٹائرمنٹ گزارنا یہ تمہاری شان کے خلاف ہے فاتح نے اسی سادگی سے دوسرا ٹشو طے کرتے ہوئے پوچھا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے سیاست درمیانی رستے کا نام ہے مفاہمت کا بات چیت سے مسائل حل کرنے کا وہ سمجھداری سے کہہ رہے تھے وہ ٹشو مٹھی میں دبائے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو غور سے دیکھتا رہا تم کچھ اپنی منواؤ کچھ اس کی مانو چیئرمین شپ چھوڑ دو مگر کسی ایک ریاست کی حکومت مانگ لو ایش وزیر اعظم بن کے ایک ریاست تمہارے حوالے کر دے تم اس شرط پہ ایش سے ڈیل کر لو واقعی پاتے نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا یہ بہترین آپشن ہے پانچ سال تم اس ریاست کے حاکم بن کے خود کو مزید مضبوط کرو پانچ سال بعد تم چیئرمین شپ کا الیکشن لڑو اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو صحیح میں اس بارے میں سوچوں گا اس نے سر کو آہستہ سے ہلایا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا شم صاحب بھی ساتھ ہی اٹھے اب اجازت اسرا کی نیلامی پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اچھا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مسز اسرا کا اللہ برکت دے ہاں ایش ارینج کروا رہا ہے وہ مسافہ کر کے آگے بڑھ گیا ڈرائنگ روم سے نکل کے لابی تک آئے تو درمیانی میز پہ پھولوں کی ٹوکری رکھی تھی ایڈم نے گزرتے ہوئے یوں ہی نظریں گھمائی تو چونکا ٹوکری میں ایک سرخ اور گلابی کارڈ کا کونا جھلک رہا تھا ذہن میں ہوا لیٹ نائٹ آئے تھے صبح صبح سب سے پہلے ادھر ہی آیا کسی خواب کسی کیفیت میں ایڈم سیدھا ہوا پھر آگے دیکھا فاتح موبائل پہ بٹن دباتا آگے بڑھ رہا تھا ایڈم شل سا پیچھے آیا اس کا دماغ سن ہو رہا تھا مگر اسے خود پہ قابو پا کر کار میں بیٹھنا تھا گیٹ پہ کھڑے ہو کر شمس صاحب نے فاتح کی کار کو الوداعی ہاتھ ہلایا اور جب تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تو انہوں نے موبائل نکالا اور اسپیڈ ڈائل پہ نمبر ملا کے فون کان سے لگایا پھر ایک ہاتھ کمر پہ جمائے گھنٹی سننے لگے ایش رابطہ ملنے پہ انہوں نے گہری سانس لی تم نے ٹھیک کہا تھا وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے ہاں بے فکر رہو میں نے وہی کہا جو تم نے بولا تھا ایک ریاست کی حاکمیت اور بس دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ سوچتے ہوئے بولی کچھ کہہ نہیں سکتا مگر وہ دستبرداری کے لیے نیم رضامند لگتا ہے نہیں نہیں اس کو مجھ پہ شک نہیں ہوگا وہ مجھ پہ اعتبار کرتا ہے وہ بولتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئے تھے آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی چند کلومیٹر دور اپنے آفس فلور کے کارنر آفس میں اشر پاور سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا ٹیک لگائے وہ فون کان پہ جمائے مسکرا کے سن رہا تھا گڈ مجھے معلوم تھا وہ کبھی بھی امریکہ نہیں جائے گا ہم نے اس کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا ہے وہ مجھ سے جلد ہی ایک ریاست کی بات کرے گا اور میں اس کا مان رکھ دوں گا وہ سمجھے گا سارا آئیڈیا اسی کا ہے کال بند کر کے اپنے چیف آف اسٹاف کو بلایا جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے دیکھا کہ ایس سنجیدہ اسپاٹ سا بیٹھا ہے چہرے پہ بے رہنی بھری سختی اور ماتھے پہ بل ہیں عرب امیر زادے کا بندوبست کر لیا ہے اس نے سرد آواز میں پوچھا یس yes, سر سارے کاغذات پکے ہیں مسز اسرا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ جس عرب امیر سے وہ ملنے جا رہی ہیں وہ ایک اداکار ہے اور پینٹنگ اسی شیخ کے ملازم سے ان کے گھر سے اٹھوائی ہے لیکن اصل شیخ صاحب اس کو مس نہیں کریں گے کیونکہ چند سال قبل جب زخمی ہرن کی پینٹنگ چوری ہوئی تھی تو چور ہمیشہ کی طرح ایک نقلی پینٹنگ چھوڑ گئے تھے بہت مہارت سے بنائی گئی ہے وہ شیخ صاحب نے غصے سے اس کو میں پھینکوا دیا تھا اور ایکسپرٹ دو ایکسپرٹس کا بندوبست کر لیا ہے جو پینٹنگ کی تصدیق کریں گے اور مسز اسرا کو بتائیں گے کہ وہ اصلی ہے مسز اسرا اپنے ایکسپرٹ کو این موقع پہ ملک سے باہر بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے مسز اسرا گیلری اونر ہیں ایکسپرٹ نہیں وہ دھوکا کھا جائیں گی گڈ اشر پہلی دفعہ مسکرایا نیلامی پہ جب پینٹنگ مہنگے داموں بک جائے گی تو عین وقت پہ باہر سے آیا ایک مشہور ایکسپرٹ اس کا معائنہ کرے گا اور میڈیا کے سامنے یہ آشکار کرے گا کہ مسز اسرا فاتح جعلی پینٹنگ چیریٹی کے نام پہ بیچ رہی تھی فاتح بھائی کو ذمہ داری قبول کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا بہت بدنامی ہوگی سر مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا پھر وہ ہچکچایا مگر سر آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں غلط اس نے اسپاٹ لہجے میں بات کاٹی میں صرف ملیشیا کی وزارت عظما کا امیدوار ہوں یہ تخت کا معاملہ ہے رملی اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں ہم ملیشیا کا تخت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو دس پندرہ سال پہلے ملیشیا آیا تھا اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری ہے اس کو ایشین ٹائیگر بنتے ہم نے دیکھا ہے اس کے وارث ہم ہی ہیں اور سختی سے ہاتھ جھلایا اور گویا جانے کا اشارہ کیا جی سر مینیجر نے جلدی سے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا کوالا لمبور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کے اپنے جھانکنے کا رستہ بنا لیا تھا بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہری دن نکل آیا تھا ایسے میں شہر کا ایک مشہور و معروف کنونشن سینٹر جس کو پترا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے بنی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے ہال بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوا ہوتے تھے ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگس بارسن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا اور اس وقت فاتح رامسل آفس فلور کی لابی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا چار پانچ افراد بھی اس کی میت میں قدم اٹھا رہے تھے ایڈم بالکل خاموش تھا ذہن کے پردے پہ بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا پاتے رامزل اس سے چند قدم آگے تھا سیکرٹری اور باڈی گارڈس کی موجودگی کے باعث اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا پھر رستے میں اسے دیکھ کے رک رک جاتے لوگ جن کو وہ مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کے سلام کہتا آگے بڑھ جاتا سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے ایڈم نے پیچھے سے پکارا مگر فاتح نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا البتہ پولیٹیکل سیکرٹری ایڈیوں پہ گھما اور غصے سے اسے گھورا ایڈم تم مجھ سے ملو کچھ دیر تک مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں محنت سکھائے بغیر بھیج دیا ہے ایڈم خاموش ہو گیا فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا جیسے ہی پولیٹیکل سیکرٹری کسی کام سے باہر گیا وہ تیزی سے دستک دے کر آفس میں داخل ہوا اندر بلائنڈ کھلے تھے روشنی میں کمرہ نہایا ہوا لگتا تھا فاتح نے کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکا دیا تھا اور خود پاور چیئر پہ بیٹھا اینک لگائے چند کاغذات دیکھ رہا تھا آہار پہ بھی متوجہ نہ ہوا سر ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا محتاط سا کنکھیوں سے دروازے کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکرٹری واپس نہ آ جائے کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کی طلب کرتے ہیں جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سنا ہوتا ہے اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا اس سے بہت سے کام تھے وہ ملک کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا ایڈم کا حلق سوکھنے لگا سر آپ شم صاحب کے پاس گئے اور ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا وہ جلدی جلدی کہنے لگا فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی چیز ڈائری کے صفحے سے ٹیلی کر رہا تھا انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈ سب سے پہلے آپ کی طرف لائے ہیں مگر ایک کارڈ شم صاحب کے گھر بھی پڑا تھا صاحب صاحب کا گھر گھر اشر کے کے قریب ہے اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹی سے پاک ہے مگر ایڈم کو لگا وہ سن نہیں رہا اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگی مجھے لگتا ہے سر آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے کر آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے فاتح کے ہاتھ چلتے چلتے رک گئے اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو پر سوچ انداز میں چھوٹا کیا تمہارا نام کیا ہے ایڈم ایڈم ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا بن محمد رائٹ اس نے سر ہلایا پھر ایڈم پہ ٹھنڈی نظریں جمائے پیچھے کو ٹیک لگائی اور اینک اتاری ایڈم کسی گاؤں میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو لوگوں نے شہر سے ایک ماہر سوراخ رساں کو بلایا اس نے موقع واردات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کا کسی شادی شدہ عورت سے افیئر تھا عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا سراغ سیدھا چرچ گیا اور پادری کے سامنے اعترافی کمرے میں بیٹھ گیا یوں ہمارے مسیحی بھائی جب گناہ کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے وہ پادری کے سامنے اعتراف کر لیتے ہیں تو اس نے پردے کے پیچھے پادری سے کہا کہ فادر میں بہت گناہ گار ہوں میرا ایک شادی شدہ عورت سے تعلق ہے ایڈم سانس رو کے سن رہا تھا اور وہ اس پہ نظریں جمائے مدھم مسکراہٹ سے کہیں جا رہا تھا پادری نے فوراً پوچھا کیا مسز جولیا سے اس نے کہا نہیں نہیں پادری پادری بولا کیا مسز مارتھا سے اس نے نے کہا کہا تو پھر یقیناً مسز باربرا ہوں گی سراغ رسا وہاں سے نکل آیا باہر کسی نے اس سے پوچھا کہ تم قتل کی تفتیش کی جگہ کیا کرتے پھر رہے ہو تو اس نے کہا جب میں چرچ گیا تو خالی ہاتھ تھا اب جب کہ میں نکلا ہوں تو میرے پاس تین مشتبہ عورتوں کے نام ہیں آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا ایڈم کا منہ کھل گیا چند لمحے لگے اس لیے آپ ان سے ملنے گئے تاکہ تاکہ یہ جان سکیں کہ اشر صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں ان کی اینڈ گیم کیا ہے فاتح نے جواب نہیں دیا مگر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا تمہاری تسلی ہو گئی میں میں سمجھا کہ آپ آپ وہ کہہ نہیں سکا کہ آپ بے وقوف ہیں وہ روب سا روب تھا جو اس کے وجود پہ تاری ہو رہا تھا ٹانگیں ایک دفعہ پھر سے لرزنے ایڈم وہ آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسائے گردن اٹھائے اسے مسکرا کے دیکھا اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی یا ہاری ہے بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم ہمت کرتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کس مقام پہ کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہیں وہ کون سے مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے بھلے وہ اس کو نہ بھی حاصل کر سکے اور اگر ایک آدمی کا خواب اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے اور اپنے ملک کو ایشیا کا لیڈر بنانا ہے اور وہ شخص اس خواب کے لیے آخری حد تک کوشش بھی کر رہا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بے وقوف نہیں ایڈم نے شرط انداز میں سر ہلا دیا سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے سب کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں غلط نہیں کہتے آپ نے مجھ سے ٹشو کیوں نہیں لیا سر جب کہ آپ جانتے تھے کہ میں اسی کام کے لیے کھڑا تھا ایڈم تمہیں واقعی لگتا ہے کہ فاتح بن رام جی کسی پہ ڈپینڈ کر سکتا ہے حیرت بری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا ایڈم خاموشی سے باہر نکل گیا وہ آج پہلی دفعہ فاتح رام دل سے ملا تھا اور اس کا دل ایک عجیب خوشگوار حیرت سے بھر گیا تھا مگر پھر دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا گیارہ دن میں یہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور وہ کبھی اس سے یوں نہیں مل سکے گا صرف گیارہ دن تھے اس کے پاس ملک کے سب سے بڑے ویژنری یعنی حالم سے کچھ دکھنے کے لیے ظاہر ہے ابھی وہ یہ تھوڑا ہی جانتا تھا کہ یہ گیارہ دن کبھی نہ ختم ہونے والے دن بنتے جا رہے تھے اگلی دوپہر شہر پہ پھیلی تو سارے کیل سونے کے پانی میں نہا گیا اور گزشتہ روز کی بارش کی نمی کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی ایسے میں اس کالونی کے دونوں اطراف میں اونچے اونچے محل نما گھروں کی دو قطاریں بنی تھیں تمام گھروں کے لان کشادہ تھے اور چار دیواری تین چار فٹ کی چھوٹی سی تھی ان میں ایک فاتح رامزل کی رہائش گاہ بھی تھی جو چمکتے سورج تلے بہک رہی تھی فاصلے پہ ایک درخت کی اوٹ میں ایک کار رکی کھڑی تھی اس میں وہ دونوں بیٹھی نظر آ رہی تھی تالیا نے سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی اور نظریں جھکائے گلوز ہاتھوں پہ چڑھا رہی داتے نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور بھدا سا کالا چشمہ لگائے ہوئے تھے چہرہ موڑ کے تالیا کی کاروائی دیکھتی رہی پھر رہ نہ سکی دن دھاڑے چوری زیادہ خطرناک نہیں ہوگی تالیا تالیا نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے سے تم واقعی بوڑھی ہو رہی ہو اس لیے بھول جاتی ہو کہ دنیا بھر میں ستر فیصد سے زائد چوریاں دن کے وقت ہوتی ہیں ہم چور سیکیورٹی الارم یا کتوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گھر والوں سے ڈرتے دوپہر میں سب عموماً کام پہ ہوتے ہیں خیر سب تیاری مکمل ہے نا اس نے دوسرا گلو پہنتے ہوئے کسی لیڈر کی طرح پوچھا داتے نے ٹھنڈی سانس دھوئی ہاں کل میں نے ان کا گھر کیس کر لیا تھا دوپہر کے وقت یہاں صرف تین کارڈز ہوتے ہیں اور ایک ملازمہ کچھ عرصہ پہلے مسز اسرا نے بہت سے ملازم فارغ کیے تھے باقی گارڈ فاتح صاحب یا اسرا صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ہوم الارم سسٹم کون سا ہے کاش تم ہیکر ہوتی اور ہم اتنے تردد کرنے کے بجائے سیکیورٹی سسٹم کو صرف ہیک کر لیا کرتے اب کے داتے نے اسے گھورا تھا اول تو یہ کہ ہیکر بننا آسان نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ایک بچہ بھی کسی ہوم الارم کو بند کر سکتا ہے چند فٹ کے فاصلے سے بھی میں اس آم سے جامر کا بٹن دباؤں گی اور ان کا الارم جام ہو جائے گا اور سیکیورٹی کیمرے وہ وائی فائی پہ ہیں میں دوسرے جیمر سے وائی فائی بھی جیم کر دوں گی پھر میں دروازے پہ جا کے فاتح رامزن کی ناراض ووٹر بن کے دھرنا دوں گی چاروں ملازم اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے بھگانے کی کوشش کریں گے تم کونے سے دیوار پھلانگ کے اندر چلی جانا پھر وہ ان گھروں کو دیکھ کے ٹھنڈی آ کیا تمہیں ان امیر لوگوں پہ ترس نہیں آتا تالیہ جو یہ تک نہیں جانتے کہ ان کی سیکیورٹی کمپنیز ابھی تک نبے کی ڈھائی والی الارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں یہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہے میرا خیال ہے ہمیں یہاں ہر ایک گھر میں چوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے الارم کی اصلیت کھول کے ان کے سامنے رکھی جائے یہ ان پہ کتنا بڑا احسان ہوگا نا مگر تالیہ نہیں ہنسی اس کا ذہن بٹا ہوا تھا ٹوپی سے بال اچھی طرح ڈھکے اور گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی ایک ایک لمحہ پلان کے مطابق استعمال کرنا تھا میں تیار ہوں سگنل جام کرو لانا احسان مگر یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا لانا پیازی سے بٹن دبا دیا تالیا کی نظریں گھر کے گیٹ پہ جمی تھی جہاں سیکیورٹی گارڈ سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا الارم وائی فائی سب ہو گئے جام اب تم جا سکتی ہو اور میں بھی داتن دروازہ کھولنے لگی مگر تالیا نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ایک منٹ اس کی چوکنی نظریں گارڈ پہ جمی تھی وہ کال کے دوران ایک دم فون کان سے ہٹا کے دیکھنے لگا پھر جلدی سے اسے کان سے لگا اور شاید الوداعی کلمات کہہ کے فون بند کیا پھر اسکرین پہ انگلی پھیرتا اندر کو بھاگا کیا ہوا کچھ غلط ہے داتن کچھ غلط ہے وہ سانس روکے بنا پلکے جھپکے دیکھ رہی تھی جیسے ہی وہ اندر غائب ہوا گھر کا الارم بجنے لگا اگلے ہی لمحے وہ گارڈ دوسرے دو گارڈ کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے پستول نکال لیے تھے نکلو یہاں سے جلدی اس کا فکر مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتے نے گاڑی چلائی اور مور کاٹ لیا وہ کالونی کے سرے پہ تھی اس سے گارڈ کی نگاہ نہیں پڑی تھی الارم کیسے بجا داتن ہکا کا تھی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ان کے الارم سسٹم میں جیمر سے بچاؤ کے لیے کوئی جیمنگ الگوریتھم کا استعمال کیا گیا ہے اگر کوئی سگنل جیم کرنے کی کوشش کرے گا تو گارڈ کو ٹیکسٹ میسج پہ الرٹ آ جائے گا اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑ پڑیں گے معلوم ہوتا ہے کہ ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے لیانا صابری ہاں داتن نے منہ پھیلا لیا وہ شدید خفا نظر آ رہی تھی ہم نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اب ہم کیا کریں ڈونٹ وری تالیا کے پاس پلان سی وہ گلوز اتارتے ہوئے آرام سے بولی تھی ڈرائیو کرتی داتے نے گھور کے اسے دیکھا مگر ہم ان کا الارم بند نہیں کر سکتے یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کریں بالکل اور اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے اس نے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی کیا بال کس کے جوڑے میں باندھے نظر آ رہے تھے اور دھلا دھلایا نکلا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا مگر کیسے جانتی ہو ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے کون کا لفظ سے ہوتا ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پہ اعتماد ہے اندھا اعتماد مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سے سب زیادہ ڈرتا ہے اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں پولیس سے نہیں داتن ڈینگی سے رائٹ داتن نے گہری سانس لے کر سر ہلایا تھا دا ڈینگی اسکیم اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائی سائیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی اس نے ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھا رکھے تھے چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پڑے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں اچھالتی جا رہی تھی جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کے غائب ہوئی سڑک پہ پھر سے خاموشی چھا گئی فاتح رام سر کے دروازے سے گارڈ نے اخبار کھولا تو وہ فلمی میگزین وہ صفحے پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف چلایا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا جو اس نے لیتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑتا تھا مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی مگر آج وہ شدید کوفت میں نظر آ رہی تھی ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے ہوئے وہ کبھی ماتھے پہ خارش کرتی کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی صرف ننے ننے دانے سے اس کی جلد پہ پھوٹ رہے تھے یہ بریڈ پکڑانا اس نے طبیعت پہ چھائی اگتا سے سامنے کھڑی موٹی سی عورت کو مخاطب کیا جو آواز پہ پلٹی اور پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی مگر اس کی جلد دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا پیکٹ ٹرالی میں قریب پھینکا اور خود بدک کے دو قدم پیچھے ہوں مجھ سے دور ہٹو تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ڈینگی ملازمہ چل رہ گئی پھر ادھر ادھر دیکھا عورت اب آگے بڑھ گئی تھی کسی اور نے نہیں سنا تھا تو سر جھٹکتی گئی البتہ چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے ان نقلی سمٹمس کو ترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیا فاتح رام تم کے گھر سے دو گلیاں چھوڑ کے ایک پارک آتا تھا اس کے سرے پہ ایک بینچ پہ تالیا بیٹھی پیکٹ سے چپ نکال نکال کے کھا رہی تھی جب ہم کام کی پہن رکھا تھا جس میں سے صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا ایک دن مگر بے فکر رہو آدھی بیماری اللہ دیتا ہے تو باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے جب یہ ڈینگی کو نیٹ پہ ریسرچ کرے گی تو دو چار مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگیں گی جو ہمارے الرجک اسپرے کا حصہ ہی نہیں ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ سرو کر رہی تھی اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا سر دکھ رہا تھا اور جلد سرخ دھبے ظاہر ہو رہے وہ موبائل پہ ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے ہی والی خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا رکھا جو گہرے نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی گردن سے چپکی موتیوں کی لڑی اور کلائی میں تلائی بریسلیٹ سے پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی جب کسی احساس کے تحت چونکی تمہیں کیا ہوا میم مجھے شاید ڈینگی ہو گیا ہے واٹ اسرا کی آنکھیں کھل گئی کیسے کب گوڈ تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع رکھتے ہو میم میرا قصور نہیں حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں من من آئی گاڈ اسرا نے کنپٹی کو چھوا چیک اپ کراؤ اپنا اور حسن سے بھی کہو سمین تم بچوں کا خیال رکھنا گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کراؤ اور آج خیال آیا تمہیں یہ بتانے کا ریش تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتی ہے اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا جی میم بخار تو تھا کچھ دن سے اسے سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی پارک میں وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی تالیاں مسلسل چپس کھا رہی تھی داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کتنا انتظار کرنا ہے مزید چند منٹ مزید وہ مسکرا کے بولی تھی مسز فاتح اب تک پیسٹ کنٹرول کو فون کر چکی ہوں گی چند منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی ایک بڑی سی وین قریب سے گزری تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں پہ تھی وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے چینی نوجوانوں سے دیکھ کے صرف سر کو خم دیا اور وین روک چلو وہ تیزی سے اٹھی آگے پیچھے دونوں وین کی طرف بڑھی تھی وین کی پچھلی طرف سوار ہو کے دونوں نے اپنی تادنگ اتار دیے نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپیاں اور ماسک نکال کے دانتوں کی طرف بڑھا پچھلی طرف ایک ہی ورکر بیٹھا تھا جو ان سے واقف لگتا تھا اس لیے جلدی جلدی ان کو سلینڈر اور دوسری چیزیں تھمانے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے داتن نے آواز میں میں سے تھا یہ تیسرا اسکیم ہے جو ساشا اور آپ کر رہے ہیں پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگی اسکیم کر سکے اگر ہماری جگہ آپ جعلی ورکرز کو لے کر جاتی تو بعد میں بھانڈا پھوٹ جاتا اب ہمارا سارا کام لیگل ہے وہ برا مان کے بولا تھا اور سنو داتن کہنے لگی تو تالیا نے دبی آواز میں سے ٹوکا زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے موٹی شرم کرو میں تمہاری ماں کی عمر کی غلط تم میری دادی کی عمر کی چند منٹ بعد فاتح رام دل کے لان میں ورکر ڈسپلے کرتے نظر آ رہے تھے اچھا بادل نہ رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے ورکرز کا ہیڈ آصف اونچی اونچی ہدایات دے رہا تھا سارے نے گھنی دھند پھیلی داتن لانچ میں اسپرے کروا رہی تھی ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیا دھن میں دیکھتی آگے چل گیا وائی فائی جام کر دیا تھا اور ہوم الارم گارڈ نے خود ہی آف کر دیا کہا تھا نا وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب تالیا کان میں لگے ننے پیالے میں بولی ایسا ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا تھا اس نے لانچ کے پرلے کونے سے اشارہ کیا کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا تالیا تیزی سے بیڈ روم میں گھس آئی اندر آ کے سن گلاسز اتارے اور گردن گھما کے اعتراف کا جائزہ لیا سادہ کمرہ سادہ پردے خالی دیواریں بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک ننی بچی کی تصویر اور ساتھ میں مسکراتا فاتح تالیہ آگے آئی اور ڈریسنگ روم کی الماریاں مردانہ کپڑے ٹنگے تھے یہ فاتح رام دل کا کمرہ تھا بریسلیٹ تو مسز فاتح کلائی میں پہنے رکھتی ہیں مگر ایک انٹیک تحفہ انہوں نے یقیناً الماری یا لاکر میں رکھا مگر تالیہ تم تو کہہ رہی تھی کہ فاتح نے تنگو کامل کے بیٹے کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ وہ اصلی نہیں ہے وہ سکہ ہاں اصلی نہ صحیح قدیم تو ہے نا کوئی کیسے پھینک تو نہیں دیتا اور مسز اسرا جیسی آرٹ کلیکٹر تو بالکل بھی نہیں اب وہ جلدی جلدی درازے کھول رہی تھی مختلف خانے چیک کیے پھر آخری ہماری کھولی تو سامنے کونے میں ننا سا سیف نہ سیف کی ہیت دیکھ کے میں مسکرا دی آج ہمارا اچھا دن ہے بڑھیا کان میں لگے آلے ہیں وہ بڑھیا کیونکہ اتنے بڑے لیڈر نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھپانے کے لیے صرف ایک فائر سیف کا سہارا لیا ہے کیا فائر سیف دروازے کے باہر کھڑی داتے نے حیرت سے سرگوشی کی پھر اندر آتے ملازم کو دیکھا تو اس پہ برس پڑی تم بغیر ماسک کے اندر کیوں آ رہے ہو کینسر کروانا ہے پھیپڑے خراب کروانے ہیں جانتے ہو یہ کیمیکل کتنا نقصان دہ ہے ماسک پہن کر آؤ ملازم ہڑبڑا کے باہر بھاگا میرے کان میں مت چیخو اندر سیف کے سامنے گٹنوں کے بل بیٹھی تاندیا نے برا منایا پھر اپنا ننا بیگ زمین پہ رکھا تجوریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں فائر سیف وہ تجوری ہوتی ہے جو اگر گھر کو آگ لگ جائے اور تجوری دو تین گھنٹے جلتی بھی رہے تو بھی اندر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں ایسی تجوریوں میں لوگ قیمتی کاغذات رکھتے ہیں اور ان کو کھولنا آسان ہوتا ہے دوسری قسم کی تجوریاں جو زیورات یا رقم کے لیے ہوتی ہیں ان کو برگلری سیف یعنی چوروں کی تجوری میں رکھا جاتا ہے جلتی وہ بھی نہیں ہے مگر چوروں کے لیے ان کو کھولنا بہت کٹھن ہوتا ہے تم مکنا لائی ہو داتے میں دبی سرگوشی میں کہا تالیا سارا سامان ساتھ اٹھاتی ہے میڈم اس نے مسکرا کے بیگ سے ایک سلور رنگ کا گول hockey puck rare earth magnet نکالا وہ ایسا تھا جیسے دو شامی کبابوں کو اوپر تلے ملا کے رکھا گیا ہو اس کو ایک جراب میں ڈالا اگر ڈائریکٹ مکنا لوہے پہ رکھ دیتی اور اس کی انگلی درمیان میں آ جاتی تو وہ وہیں چپکی پڑی ہوتی پھر جراب میں لپیٹے مکنا تیس کو تجوری کے دروازے کے اوپری بائیں کونے پہ رکھا یہ سب سے پہلا سیف ہے جس کو کھولنا سیکھا تھا میں نے دانتیں وہ مسکرا کے بتانے لگی اس کے اندر جو کنڈا دروازے کے لاک کو جوڑے ہوئے ہے وہ مکنا تیس کے ساتھ چپک جاتا ہے یوں اور اس نے مکنا تیس آہستہ سے دائیں طرف پھیرا تو دروازے کے دوسری طرف کنڈا ہلنے لگا چند سیکنڈ مزید لگے اور کلک کی آواز آئی تالیا نے تجوری پہ نس پاسورڈ پیڈ کو زبان نکال کے دکھائی ہاں جب مکنا تیس ہے میرے پاس تو تمہارے پاسورڈ کو دبانے کی کیا ضرورت اور مزے سے دروازہ کھولا وہ کھل گیا فاتح رامزل کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ کس نے تجوری کھولی تھی مسکرا کے اب کاغذات باہر نکالنے لگے غائب ہوئی وہاں کچھ رقم پاسپورٹ کاغذات وغیرہ کے سوا کچھ نہ تھا تالیا کا چہرہ اتر گیا تجوری بند کر کے اٹھی اور کھلی الماری کو دیکھا پھر صرف مردانہ کپڑے ٹائی کوٹ یہ صرف فاتح کا کمرہ ہے کیا وہ چونکی پھر جلدی سے سب کچھ ٹھیک کر کے باہر آئی لانچ میں ورکرز اسی طرح کام کر رہے تھے گہری ہر سو پھیلی تھی داتن کو اشارہ کرتی وہ دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں چپکے سے داخل ہوئی دو ملازم سامنے ہی تھے مگر دھن کے باعث اس کو نہیں دیکھ سکتے واہ کیا عالی شان کمرہ تھا اسرا کا اونچے مخملی پردے قیمتی پینٹنگ اور آرٹ ورک ڈریسنگ ٹیبل پہ سجی پرفیوم کی بوتلیں ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتی وہ سنگھار میں آئی اور دراز کھولی پھر وارڈروب کھولا کوئی سیف نہیں تھا بیڈ سائڈ ٹیبل چیک کی مگر بے سود ٹھہرو وہاں ایک ریموٹ ریموٹ پڑا تھا تھا یہ بلائنڈس کے جیسا اے سی کا تو نہیں تھا تالیا نے ریموٹ ایک پینٹنگ کی طرف بلند کیا اور بٹن دبایا پینٹنگ آہستہ سے دائیں طرف ہٹی اور دیوار میں خانہ نظر آنے لگا اندر یقیناً سیف تھا وہ مسکرائی اور آگے بڑھی مگر جیسے ہی وہ قریب آئی مسکراہٹ پھیکی پڑی دل دھک سے رہ گیا جلدی کرو تالیا داتن اس کے کان میں شور ڈالے ہوئے داتن اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی سنائی دی سیف مل گیا ہے مگر مگر یہ ٹی ایل تھرٹی سیف ہے گروپ ٹو کمبینیشن لاک اس نے دروازے پہ لگے پہیے کو چھوا اگر اس میں ڈرل سے سوراخ کروں تو دروازے کے اندر شیشے کی تہ ٹوٹ کے اس کو اور مشکل طریقے سے لاک کر دے گی مکے مارو تو اسپرنگ ری لاک ہو جائے گا آری سے کاٹو تو ایک گھنٹے بعد دروازہ کٹے گا فلموں میں تو لوگ ایک منٹ میں کھول لیتے ہیں تالیا شاید دو چار ایکسپرٹ ایسے ہوں گے دنیا میں لیکن اگر میں لاک کو گھما کر اندر پنس کی آواز سنتے ہوئے اس کا پاسورڈ کمبینیشن معلوم کرنے کی کوشش کروں تو بھی پچہتر منٹ لگیں گے سوا گھنٹہ اتنا وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر تالیہ نے رک کر حسرت بھری نگاہ سے سیف کو دیکھا اور چند قدم پیچھے ہوتی پھر بھاگو داتے میں تم سے گاڑی میں ملتی ہوں داتن تیزی سے باہر کو نکلی چہرہ جھکائے دھن میں چلتی وہ گھر سے باہر نکلا اور سڑک پار کی پارک تک آئی ان کی کار وہیں کھڑی تھی داتن نے بیٹھتے ہی اپنا ماسک اتارا اور ادھر ادھر دیکھا تالیا ابھی تک نہیں آئی تھی وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی تالیا کدھر ہو اسے فکر ہوئی تالیا کی پھنسی پھنسی سی آواز سنائی دی داتن وہ ملازم آ گیا تو میں الماری میں چھپ گئی وہ مجھے الماری میں لاک کر گیا ہے داتن کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی تالیا تالیا یہ کیسے ہوا داتن مجھے نکالو میرا دم گھٹ رہا ہے او میں کیا کروں تم پریشان نہ ہو میں کچھ کرتی ہوں داتن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے داتن مجھے نکالو مجھے سانس نہیں آ رہا خدایا پلیز مجھے بچا لے میرا دما خراب ہو رہا ہے تالیا میری بچی تم داتن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ جلدی سے ماسک پہننے لگی پھر رکی تمہیں کب سے دما ہوا دو منٹ پہلے سے اس کی کان کتنا قریب چیخے کی دانتیں نچل پڑی تالیہ ہنستی ہوئی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ رہی تھی دانتن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا احساف شل تھے چند میں گزرے اور اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی تم غصے کے مارے وہ بول نہیں پا رہی تھی <laughs> اور وہ ہنستی جا رہی تھی میں الماری میں پھنس سکتی ہوں کیا ہاں ہاں, ہاں۔ تم تو رونے والی ہو گئی تھی اف کتنی کیوٹ ہو تم دانتن پدوکا اس نے موٹی عورت کے سیاہ پھولے گالوں کی چٹکی کاٹی داتے نے غصے سے آنکھیں رگ لی اور بے وزیر سے اسے دیکھا تم تم جھوٹی ہرنی تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا اندازہ ہے تمہیں کسی دن سچ میں پھٹو گی اور میں نہیں آؤں گی کنچیل کہیں گی کنچیل کہانیوں والا وہ جھوٹا ہرن اچھا نا ڈانٹو تو نہیں وہ ٹوپی اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی داتے نے ہوں کہہ کے کار اسٹارٹ کیا اور اب کیا ہوگا پلان اے کے بعد پلان سی بھی بیکار ہو گیا بے فکر رہو پلان ڈی ہے نا پھر اس نے جیب سے ایک سرخ اور گلابی کارڈ لہرا کے دکھایا مجھے دیر اس لیے ہوئی کیونکہ میں مسز اسرا کی نیلامی میں اپنا زبردستی والا انویٹیشن کارڈ اٹھانے رک گئی تھی یہی ہے ہمارا پلان ڈی اور پلان ڈی کا کیا داتن کو سخت چڑھ ہوئی تالیہ کی پلان سے تالیا کی مرضی اس نے بے نیازی سے شانیہ چکائے اور اگر ملازمہ نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کو ڈینگی نہیں ہوا تو اس طرح کو شک نہیں ہوگا داتن ابھی تک غصے سے اس کی غلطی نکالنا چاہ رہی ابھی دنیا میں ملازموں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی داتن جو مالک کو کہے کہ وہ بیمار نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب سچ سچ بتا کے چھٹی اور مالی امداد لینے کا اتنا اچھا موقع گوا دے گی داتن کا غصہ ہوا ہونے لگا ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لے کر تالیا کو دیکھا اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی ہو تم لیکن ایک بات ہے تم کبھی بھی مایوس نہیں ہو ہار نہیں مانتی ایک پلان ٹھپ ہوئی تو دوسرے لے آتی ہو اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو تم تالیا پتلے اور جوان لوگوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے بڑھیا تم کیا جانو وہ افسوس سے بولی اور نے چند منٹ کے کے لیے اس اس سے سے سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی پہ دوپہر پھر سیاہ بادل چھا گئے تھے بارش موٹے موٹے قطرے ایک دم برسنا شروع ہوئے اور ساری سڑکیں جل تھل ہوتی گئی بازاروں میں پھرتے لوگوں نے چھتریاں تاندی اور سائبان کی طرف دوڑے ایسے میں آفس کا دروازہ کھول کے ایڈم داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ٹری تھی جس میں کافی کا گلاس بند ڈھکن اور اسٹرا رکھا تھا آفس میں مدھم بتیاں جل رہی تھی لائن سختی سے بند تھے فاتح کنٹرول چیئر پہ بیٹھا تھا قدرے تکان زدہ پیچھے کو ٹیک لگائے ٹائی ڈھیلی کر کے سفید شرٹ کی آستینیں پیچھے کو موڑے سنجیدہ سا لگتا تھا ایڈم کو اس کی پشت نظر آ رہی تھی وہ کھنکارتا ہوا میز تک آیا مہمان کا چہرہ واضح ہوا وہ فاتح کے ساتھ مہوے گفتگو تھا عبد الطیف ٹی وی پہ اس نے ان کو دیکھ رکھا تھا نامور سیاستدان اور کاروباری شخص ایک چور نظر ان پہ ڈالے سنجیدگی سے ایڈم نے میز پہ ٹرے رکھی مہمان کی چائے آئی رکھی تھی یہ فاتح کی کافی تھی جو وہ مال میں ایک خاص شاپ سے لایا تھا وہ اس کے علاوہ کہیں کی کافی نہیں پیتا تھا اس کو فکس کرو وہ کافی رکھ کے مرنے ہی والا تھا کہ فاتح نے انگلی سے اشارہ کیا ایڈم نے چونک کے اس طرف دیکھا ایک آفس کیبنٹ کا دروازہ گرا پڑا تھا دروازے کا جوڑ قبضہ وغیرہ سب اکھڑ گئے رائٹ سر وہ آگے بڑھا پھر رکا ادھر ادھر دیکھا پھر فاتح کی طرف گھوما میخ اور ہتھوڑا ہوگا ادھر سر وہ جو الجھن اور ابتہار سے گفتگو شروع کرنے جا رہا تھا اس سوال پہ ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا پھر واپس مہمان کی طرف متوجہ ہوا وہ ایک سخت نظر ایڈم پہ گھڑوں پانی ڈال گئے وہ تیزی سے باہر لپکا فاتح کے سیکرٹری سے ہتھوڑا مانگا وہاں نہیں تھا کسی نے بتایا کچن میں دیکھے وہ ادھر بھاگا بہرحال تھوڑی تگو دو کے بعد وہ میخے اور پیچکس لیے آفس میں داخل ہوا باس سے نظریں ملائے بغیر ٹوٹی کیبنٹ تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا ایش نے تمہیں پھنسا دیا ہے فاتح اب تم کیا کرو گے کنکھیا سے دیکھ سکتا تھا وہ کہ عبد الطیف صاحب فکر مندی سے کہہ رہے تھے جواب ندارد خاموشی سے ایک ہاتھ گال تلے رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا ہار مان جاؤ گے صرف پیسوں کے پیچھے ہم پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں عوام تمہارے ساتھ ہوں گے بارسن نیشنل کے ڈھائی لاکھ ممبرس کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں تم پارٹی چیئرمین منتخب ہو سکتے ہو ایک آدمی تھا عرب میں وہ گہری سانس لے کر عبد الطیف کی طرف چہرہ گھما کر کہنے لگا آواز آہستہ اور تکان زدے تھی ایڈن دھیرے دھیرے پیچ کسنے لگا سر جھکائے سنجیدہ صورت بنائے مگر کان گفتگو پہ لگائے ہوئے مالدار عزت دار باوکار اس کا نام عمرو تھا وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا کعبے آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹی توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا جس کو سب کھاتے اور اسے دوائیں دیتے تھے اس سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا روٹی توڑنے والا جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں انہیں ایک دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے ایڈم پیچ قبضے کے جمائے آہستہ آہستہ اسے کس رہا تھا دھیان وہیں تھا ہاشم ایک دفعہ ملک شام گیا تو رستے میں مدینہ میں اس نے خاتون سے شادی کر لی کچھ دن وہاں ٹھہرا پھر شام چلا گیا اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا پیچھے سے بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا مگر ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے تو بچہ ماں کے پاس پلتا رہا اس کے بال بالکل سفید سے تھے بلونڈ سنہرے جیسے اس لیے اس کا نام شیبا سفید بالوں والا رکھا گیا شیبا دس بارہ سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا مطلب کے لیے یہ ایک جذباتی دھچکا تھا وہ فوراً مدینہ گیا اور بھتیجے کو اس کی ماں سے اسرار کے ساتھ اپنے ساتھ لے آیا عرب میں لوگ سفر سے واپسی پہ نوجوان غلام خرید کے ساتھ لایا کرتے مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لایا ہے تو وہ اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے یعنی مطلب کا غلام مطلب نے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے مگر شیبا کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا اور آج تک ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں مگر میں تمہیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں ٹھہرو عبد الطیف صاحب نے پہلو بدلا تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور اسی سنجیدگی سے بات جاری رکھی ایڈم کے کان بھی وہیں لگے تھے عبد المطلب مکہ کے اعلیٰ اور معزز خاندانوں میں سے تھے اگر تم ان لوگوں کی تاریخ پڑھو تو دیکھو گے کہ یہ بہت اونچے اخلاق کے عظیم لوگ تھے باوقار بہادر اور جری یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے امبار اپنے گرد لگا کے خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے بھلے یہ مسلمان نہیں تھے مگر اس وقت کوئی نبی موجود نہیں تھا اس لیے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے مگر عبد اللطیف وہ آزاد لوگ تھے اپنے جذبات اپنی آستین پہ پہن کے رکھتے تھے عبد المطلب کی مکہ میں بہت عزت اور نام بری وہ بہت اچھے انسان تھے خوبصورت نڈر اور دل کے سچے ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی کہ زمزم کا کنواں کھودو وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ اکیلے تھے وہ سانس لینے کو ٹھہرا ایڈم کے ہاتھ رک چکے تھے وہ بالکل دم سادے سن رہا تھا زمزم کا کنواں کئی صدیاں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا اور ساتھ انہوں نے کعبے کے سونے کے دو ہرن قدیم تلواریں زرے وغیرہ بھی اس میں دفن کی تھی یہ سب نیشنل ٹریئر تھا مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ اس کو کیسے کھولیں اگلی رات انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے زمزم کا کنواں کھودو تم اسے کھود کے پچھتاؤ گے نہیں یہ تمہارے اباؤ اجداد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے یہ نہ کبھی سوکے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا یہ حاجیوں کی پیاس بجھانے کو کافی ہوگا عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے تو جواب ملا تیلے کے پاس جہاں کبا چونچ سے زمین پہ دستک دے رہا ہے اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کعبے کی طرف گئے قریبی ٹیلے پہ ایک کبا اڑتا ہوا آیا اور زمین پہ چونچ رگڑنے لگا دونوں باپ بیٹے نے کدالیں تھامی اور اس جگہ کو کھودنے لگے یوں صدیوں سے دفن کنواں دریافت ہو گیا خزانہ بھی مل گیا مگر دوسرے لوگ اکٹھے ہونے لگے انہوں نے کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے مگر عبد المطلب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ہے اور اسے ہم نے ڈھونڈا ہے وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے عبد المطلب وہاں اکیلے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس وقت ان کو اپنا آپ بہت کمزور لگا اور گو کے بعد میں ان کو سارا خزانہ اور کنویں میں سے حصہ مل ہی گیا لیکن اس موقع پہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ مجھے دس بیٹے دے تو میں ایک کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا ان کے مرتبے کا سردار ایک بہادر آدمی ایک ضرورت مند لیڈر وہ صرف ایک چیز کے بل بوتے پہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا اپنے خاندان کے طاقت اور کچھ نہیں ہم تب تک کسی جنگ میں نہیں جا سکتے عبد الرطیف جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو اگر ہم ان کو کنونس نہ کر سکیں کہ ہم جیت سکتے ہیں اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اس کی آواز میں تکلیف سے مت آئی ایڈم بالکل شل سا بیٹھا تھا اس نے باس کو اتنے دکھ سے بات کرتے پہلی دفعہ سنا تھا میں اس انتخاب میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک اسرا اور بچے میرے ساتھ نہ ہیں میں پیسے کی کمی سے نہیں ڈرتا لیکن اتنے سال میں نے ملیشیا کے لیے جد و جہد کی دکھ اٹھائے قربانیاں دی اس نے ایک نظر فوٹو فریم پہ ڈالی جو میز پہ رکھا ننی سی مسکراتی بچی فاتح کی آنکھوں میں تکلیف ابھری ہر بات کے اختتام پہ میں یہی سوچتا تھا کہ کبھی تو اللہ مجھے ہر چیز کے لیے کمپنسیٹ کرے گا لیکن اب ایش چاہتا ہے کہ میں اپنے خواب سے دست بردار ہو جاؤں تو کیا وہ اتنے سال بے مصرف گئے ان ساری قربانیوں کو میں ضائع کر دوں خواب تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ بڑا کرتے ہیں لیکن میرے خواب شاید برے ہو گئے ہیں ایڈم نے آخری پیچ کسا اور سامان اٹھا کے اٹھ گیا دروازہ کھولتے وقت اس نے سنا کہ عبد الطیف کہہ رہے تھے اسرا کو کنونس کیا جا سکتا ہے میں اگر اس نے باہر آ کر دروازہ بند کیا تو آوازوں کا رستہ رک گیا وہ وہیں سیکریٹری کے کیبن کے آگے منتظر افراد کے پیچھے سوفے پہ بیٹھا اور موبائل نکال کے اپنی ماں کو کال ملائی جیسے ہی اس نے فون اٹھایا ایڈم گہری سانس لے کر نظریں جھکائے کہنے لگا تم صحیح کہتی تھی ماں مجھے فاتح رامزل کی دل سے خدمت کرنی ہے وفاداری سچائی اور امانت کا آج کل کوئی مول نہیں ہوتا اور پتہ ہے کیا اب میں بھی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں بڑا آدمی اونچے خواب اونچے مقصد رکھنے والا مجھے اپنے آپ کو کسی با مقصد کام کے لیے استعمال کرنا ہے اور وہ جو آنکھوں میں نئے نئے خواب سے جائے کہہ رہا تھا ایک دم اس کے جوتے پہ کسی نے بوٹ رکھا تو وہ بلبلا کے کھڑا ہوا اور موبائل نیچے کیا سامنے سیکرٹری کھڑا اسے گھور رہا تھا کیا ہوا سر وہ بکھلایا تمہیں اب تک برداشت کر رہا ہوں میں لیکن یہ جو تم اوور اسمارٹ بن کے فاتح صاحب کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کر رہے ہو عبداللہ کی نوکری ہٹانا چاہتے ہو تم کیا ہاں نہیں سر آپ کو غلط فہمی وہ ہکلایا مگر سیکرٹری نے کسیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بوت سے اس کا انگوٹھا مزید زور سے دبایا اس آفس میں بہت سے آئے اور بہت سے گئے جو آتا ہے طاقت کا خواب لے کر آتا ہے اور میں اسے مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہوں اس لیے لمبے لمبے خواب مت دیکھو اپنے گنے چنے دن پورے کرو اور سر سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ورنہ ابھی عبداللہ کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم اس کی نوکری ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہو وہ تمہاری جان لے لے گا سمجھ میں آیا جی سر ایڈم نے نگاہیں جھکا دی اب مجھ سے معافی مانگو نوجوان سیکریٹری نے اسی طرح گھومتے ہوئے چبا چبا کے بولا تو ایڈم نے گلابی پرتی آنکھیں اٹھائی سوری سر اب ایسا نہیں ہوگا ہوں وہ ہنکارا بھر کے مڑا اور بوٹ اس کے بیچ سے ہٹا دیا ایڈم نے فون اوپر کر کے دیکھا کال ابھی تک ملی ہوئی تھی اور ماں یقیناً خاموشی سے سن رہی تھی اس نے فون کان سے لگایا تو وہ خود سے ہی کہنے لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تم دیکھنا اللہ تمہیں دوہرا وقت لگائے گا ایڈم تم ایک دن دنیا پہ حکومت کرو گے یہ تمہاری ماں کی دعا ہے اس نے جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا وہ جانتا تھا وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے ورنہ آج کل کے دور میں سونے کے ہرن اور زمزم کے کنویں کسے ملتے تھے اس نے دیکھا کہ وہ کیچڑ آلود زمین تھی وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے چار پانچ درختوں میں گھیرے ہوئے بارش تڑا تڑ برس رہی تھی وہ درخت سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا تھا اور اسے پتلیاں سکوڑ کے چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ سامنے کیچڑ پہ پہ بیٹھی تھی اس کے منہ مٹی لگی تھی الجھے سنہرے بال گرد آلود تھے چہرے پہ زخم کے نشان تھے کپڑے پھٹے پرانے تھے وہ بھی فاتح کو انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بازو میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی ایک ننا ہرن تھا وہ وہ اس کو اپنے بازو میں زبردستی جکڑے ہوئے تھے ہرن کسمسا رہا تھا پھڑ پھڑا رہا تھا مگر تالیہ نے اپنا کیچڑ آلود پاؤں اس جانور کی گردن پہ رکھا ہوا تھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا یاد ہے نظریں اس پہ جمائے کیچڑ پہ رکھا چاقو اٹھاتے ہوئے غرائی تھی کہ تاشا تمہارے ٹیلنٹ کیا ہے تمہاری زندگی میں کامیابیاں کیا ہیں تمہیں کیا آتا ہے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کر رہی تھی چاقو اب ہرن کی گردن سے لگا لیا تھا نظریں فاتح کے چہرے پہ مرکوز تھیں سے ہرن کی گردن میں گھوم دیا معصوم جانور چلایا تڑپا خون کے تازہ چھینٹے فاتح کے چہرے اور شرٹ پہ آ گرے اس نے آنکھیں بند کر لیا اور سر جھٹکا بولا کچھ نہیں ہرن تڑپ رہا تھا خون بہہ رہا تھا اور اس کے کپڑے زمین خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا بیڈ روم تاریخ تھا وہ اکیلی تھی اے سی چل رہا تھا اور آرام دہ ٹھنڈے ماحول میں سکون ہی سکون تھا مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا بال تک گیلے ہو گئے تھے وہ تیزی سے بستر سے اتری اور لیمپ جلایا زرد روشنی تاریکی میں گھل کے کمرے کو نیم روشن کر گئی اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ دیکھے اپنے کپڑے جھاڑے کوئی خون کوئی جانور کچھ بھی تو نہ تھا تالیہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور بیٹ کنارے بیٹھتی چلی گئی ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا ایسے بھیانک خوفزدہ کرنے والے خواب وہ پہلے نہیں دیکھا کرتی تھی اسے ان سے کبھی ڈر نہیں لگا تھا پھر اب کیا ہو رہا تھا آرٹ گیلری اس شام اپنی مرمری راہداریوں کے ساتھ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی دور دور تک دیواروں پہ آویزا پینٹنگ شیشے کے چوکٹوں میں نمائش کے لیے لگائے گئے نوادرات بڑے ہال نما کمرے کی چھت دو منزلہ اوپر تھی کسی شاپنگ مال کی طرح فرش پہ کھڑے ہو کر گردن اٹھاؤ تو اوپری دونوں منزلوں کی چکور بالکونیاں اور ان میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے سیاہ اور آرٹ کے قدردان رک رک کے نمائشی شہ پارے دیکھ رہے تھے ایسے میں اوپری منزل پہ کارنر آفس کے اندر خوشگوار ماحول میں میٹنگ جاری تھی کنٹرول چیئر پہ اسرا محمود بیٹھی تھی ماتھے پہ کٹے بال سامنے کیا اور باقی کو فرانسیسی جوڑے میں گوندھے اس نے اسکرٹ کے اوپر گرے منی کوٹ پہن رکھا تھا بڑی بھوری بھوری آنکھوں میں مسکراہٹ لیے وہ ہاتھ بہام ملائے آگے کو ہو کر بیٹھی تھی میں آپ کی صنایت کی جتنی قدر کروں کم ہے ہم اس پینٹنگ کو نیلامی میں رکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کا چوتھا حصہ خیراتی اداروں کو بھیجا جائے گا اللہ آپ سے قبول کرے سامنے ہبشی صورت سوٹ میں ملبوس لمبا ترنگا آدمی بیٹھا تھا جس کی فرینچ داڑھی تھی اور اس کے آگے پیچھے تین چار افراد بیٹھے تھے ان میں سے ایک اشر بھی تھا وہ بس مسکرا کے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اثر کی سیکریٹری اسرا کے پیچھے مستعد سے کھڑی تھی اور میز پہ ایک بڑا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا جس کے اندر فریم میں یقیناً ایک پینٹنگ تھی نوازش میم وہ سر کو خم دے کے مسکرا کر بولا تھا یہ پینٹنگ ہمارے خاندان میں پچھلے ستر سال سے موجود ہے تمام لیگل ڈاکیومینٹس میں نے آپ کو دے دیے ہیں چینی پینٹر عموماً چینی اور مغربی تاجروں کے پورٹریٹ بناتا تھا مگر اس کا یہ کام زخمی ہرن اس کے دوسرے تمام کام سے مختلف ہے پیچھے کھڑے گارڈ نے جھک کے ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اسرا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تمام بیٹھے ہوئے افراد بھی اٹھ گئے پینٹنگ ایک درخت کی تھی جس کے تنے کے ساتھ ایک ہرن گرا پڑا تھا اس کی گردن سے خون بہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں آسمان پہ جمی تھیں ان آنکھوں کی یاسیت ان کا کرب اسرا نے ستائش سے گہری سانس کی اور ہولے سے پینٹنگ کے شیشے کو چھوا فوائلم کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ وہ ریورس کلاس پینٹنگ کرنا جانتا تھا اس زمانے میں اٹھارہویں صدی میں صرف مغربی پینٹرز اس میں مہارت رکھتے تھے شیشے پہ الٹی تصویر بنانا اور پھر اس کو سیدھا کرنا سبحان اللہ وہ تحسین سے کہہ رہی تھی پھر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے دیکھا میں فاتح کے لیے معذرت ہوا ہوں وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا ورنہ وہ پہنچ جاتا اس نے وعدہ کیا تھا پھر وہ ذرا ٹھہری اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو میری شدید خواہش تھی مگر کچھ کام ایسے آن پڑے ہیں کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تحفہ میں نے کسی مطلب کے لیے دیا ہے وہ خفیف سا ہو کے بولا تو وہ مسکرا دی بالکل بھی نہیں اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی چند منٹ بعد جب تمام مہمان جا چکے تو اسرا واپس کرسی پہ بیٹھے اور بے نیازی سے سیکریٹری کو اشارہ کیا ایکسپرٹس کو بلاؤ وہ آئیں تو میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں جنون ہے تو ہم اس کو رکھے ورنہ پھینک دیں احسان صاحب اور رزاق صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں اور عبد الحلیم صاحب ان کو نہیں بلایا نہیں عبد الحلیم صاحب ملک سے باہر ہیں صرف یہی دستیاب تھے ٹھیک ہے ان کو بلاؤ اس نے نخوت سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فون کو دیکھا سیکرٹری جھٹ سے باہر نکل گئی فاتح کبھی میرا مان نہیں رکھ سکتا وہ بے بسی بھرے غصے سے اشر سے بولی تو وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگا کاکا اچھا ہوا کہ آبنگ نہیں آیا ورنہ شاید ان کی شان میں صاف کوئی سے کچھ ایسا کہہ دیتا کہ الٹا ہمیں ان کو دو چار انٹیکس دے کے فات ختم کرنی پڑتی اس کے انداز پہ وہ بے ساختہ ہنستی چند میل دور حالم کے بنگلے پہ وہ صبح تازہ پھولوں کی خوشبو میں رچی بسی جلوہ گر ہوئی تھی اور میں داتے نے نے مہکتے گلاب لا کر رکھے تھے جنہوں سارے گھر کو مہکا دیا تھا اور خود وہ اوپن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تالیہ لاؤنچ کے بڑے صوفے پہ بیٹھی بال باندھے پیر اوپر کے ریموٹ سے چینل بدلے جا رہی تھی تم ڈسٹرب ہو ہم اس نے اداسی سے ہنکارا بھرا یا سیٹ بھری نظریں اسکرین پہ جمی تھی چہرہ زرد لگتا تھا میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہرن کو ذبح کر ڈالا داتن کے ہاتھ سے ڈوئی چھوٹ گئی ہڑبڑا کے وہ پلٹی اور بے یقینی سے اس سے دیکھا ہرن کو ذبح پھر اس نے جھرجری لی شروع شروع میں جب میں مرغیاں پالتی تھی تو تم ایک آدھ ذبح کر لیتی تھی مگر ہرن مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں داتن خنجر کا استعمال گن کا استعمال ہاتھوں کا استعمال مگر میں اس طرح کسی معصوم جانور کو نہیں مار سکتی اور پھر وہ مجھے تاشا کہہ رہا تھا ساشا داتن کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے وہ ساشا کے نام سے ایک آئی ڈی ہے نا تمہارے پاس نہیں داتن اس نے مجھے تاشا کہا بلکہ میں نے اسے خود بتایا کہ اس نے مجھے یہ کہہ کر پوچھا تھا خیر اس نے سر جھٹکا میں نے اسے ہرن ذبح کر کے بتایا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے مگر یہ کیا بات ہوئی خواب تو علامتی ہوتے ہیں نا تو پھر یہ سب کیا تھا وہ الجھی ہوئی تھی تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے اس سوال پہ اس کا چہرہ زخمی سا ہو گیا لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورنا اور چوریاں کرنا وہ تلخ ہوئی مگر اس کے علاوہ تم ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہو آرٹ کی پہچان ہے تمہیں اگر تم کسی یونیورسٹی میں یا کسی آرٹ میوزیم میں بطور ایکسپرٹ کام کرو تو بہت پیسے بنا سکتی ہو know, اصلی اور نقلی آرٹ کی تصدیق بہت کٹھن کام ہوتا ہے جانے دو اس کا میرے خواب سے کیا تعلق خیر آج ہم پلان ڈی کی طرف آئیں گے اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور تمام الجھنوں کو گویا جھٹک کے مکمل طور پہ داتن کی طرف متوجہ ہوئی مسز یاسمین اور مسز فوزیا کس وقت گیلری جائیں گی میں نے تمہارے نمبر سے ان دونوں کو میسج کر کے آج شام کا کہا تھا مگر تالیہ داتن پینٹ سامنے آئی اور فکر مندی سے اسے دیکھا تم ان کے ساتھ گئے جی جاؤ گی تو وہ وہاں کسی کو بھی بتا دیں گی کہ تم تالیہ مراد ہو ہاں تو وہ کس تالیا مراد کو جانتی ہیں اور آرٹ کی قدر دان تالیا کو جانتی ہے نا وہ ان کو یہ تو نہیں معلوم کہ میرا اصل ذریعہ آمدنی کیا ہے اور میں نے جن علاقوں میں ویٹرس یا نکرانی بن کے کام کیا ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے اور وہ اپر مڈل کلاس ہے تالیہ مراد ہائی ایلیٹ میں موو کرنے والی لڑکی ہے جس کے بال سنہری ہے اور جو صرف ڈیزائنر ڈائمنڈس پہنتی ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسز اسرا سے بریسلٹ چرانے کے لیے تم نے اگر گفٹر ہی بننا ہے تو کوئی اور روپ دھار لو تھیف وہ چور ہوتا ہے جو خاموشی سے مال چرا کے لے جاتا ہے اور گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو کوئی کردار اپنا کے بھیس بدل کے کسی کے پاس جاتا ہے اور اپنی چرب زبانی سے ان سے مطلوبہ مال لوٹتا ہے جیسے بزنس انویسٹمنٹ کا جھانسا وغیرہ دینا میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی داتے وہ تم کرتی ہو میرا چہرہ کیل کے اس علاقے میں ایک امیر سوشلائٹ کے طور پر مشہور ہے جو اپنے باپ کی دولت خرچ کر رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ کل کا جب میں یہ کام چھوڑ دوں تو کوئی مجھے پہچان لے ابھی تک تالیہ نے کسی کے ساتھ گرفٹنگ نہیں کی وہ بے فکر تھی جیسے برستی بارش میں کھلے کھلے آسمان تلے باش مراقبے میں بیٹھا مگر تم نے نوکرانی کا رول ادا کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا تالیہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنے نام کے ساتھ وہ اچھے القابات سننا مگر اس میں میرا حلیہ بالکل مختلف تھا اور ابھی میں ساشا یا کچھ اور بن کے نہیں جاؤں گی میں تالیا ہی بن کے جاؤں گی وہ مطمئن بیٹھی تھی مگر داتے نے اسے بے چینی سے دیکھا تم نے میں سے بسترا کو جوس سرو کیا تھا اگر اس نے پہچان لیا اوہ داتن ہم روز ریسٹورینٹس میں درجنوں کو دیکھتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے لیے ایک ہی یونیفارم میں ملبوس ایک عمر کی تین چار لڑکیوں کو دیکھ کے بعد کوئی نہیں پہچان سکتا اسرا دن میں دس جگہوں پہ جاتی ہیں اور انہوں نے مجھے دیکھا ضرور تھا نظریں نہیں ملائی تھیں کسی کو بھی میں یاد نہیں ہوں گی لائٹس بھی ڈم تھی رہے ان کے ملازم تو وہ کوئی اتنے ذہین فتی مقابل نظروں کے مالک نہیں تھے کہ مجھے پہچان لیں وہ ہاتھ ہلائے ہوئے بات کرتی جیسے ہواؤں میں اندیکھے تال چھیڑ رہی ہو جیسے جادوگر سارے جادو بکھیر کے ہر چیز طے کیے بیٹھا ہو تو اب تم باقاعدہ اسرا سے ملنے جا رہی ہو مگر تم کیا کہو گی تالیا کے چہرے پہ اسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی میں نے کچھ نہیں کہنا جو کہنا ہے میرے ڈائمنڈس نے کہنا ہے تم کھانا بناؤ میں بال ڈائی کر کے واپس تالیا مراد بن جاؤں اور پیروں میں چپل گھسیٹتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی پیچھے دیکھتی میں تلنے کی خوشبو آ رہی تھی خوشبو آنے لگی تو داتن ہڑبڑ آ کے اس کی طرف لپکی گئی پینٹنگ کی تصدیق کر کے جا چکے تھے اب اسرا اور اشر آفس کے باہر بالکنی میں کھڑے تھے بالکنی سے رنگ برنگی لڑکے لڑکیاں بے فکر لوگ نیچے گیلری میں دکھائی دے رہے تھے شکریہ ایش تم نے آج میرے لیے اتنا وقت نکالا وہ اس کی ممنون ہوئی تو ایش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا لیا میں تمہارا بھائی ہوں کاکا کیسی باتیں کرتی ہوں شادی کر لو ایش وہ اس کے انداز سے محبت بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا جتنا تم مجبور کر رہی ہو میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگا ہوں وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے تمہاری بات نے میرا مان بڑھا دیا ہے اسرا کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا کوئی ڈھونڈ رکھی ہے تو مجھے ملواؤ اس سے میں امریکہ جانے سے قبل تمہاری یہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں نہیں کاکا اس نے تعصب سے سر جھٹکا نیچے ہال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگا میرے ہلکا احباب میں نامکمل لڑکیاں ہیں جو حسین ہے اس میں وقار نہیں جس میں وقار ہے اس کا خاندان آلہ نہیں جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ذہین نہیں اگر اشر محمود کوئی کسی لڑکی کو ملک کی فرسٹ لیڈی بنائے گا تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے اچھا مثلاً اس کو کس طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے اسرا محبت اور دلچسپی سے اسے دیکھ کے چھیڑنے لگی اس کو وہ عام سے انداز میں بات کا آغاز کرنے لگا مگر پھر ٹھہر گیا نظر نیچے ہال کے دروازے سے اندر آتی تین لڑکیوں پہ پڑی ان میں سے دو عمرہ کے کسی خاندان کی نقصک سے تیار معمولی شکل کی لگتی تھی اور تیسری وہ لمحے بھر کو بالکل محبوط ہو گیا اس کو اس نے اس پہ نظر ٹکائے الفاظ جوڑنے چاہیے اس کو منفرد ہونا چاہیے وہ پیر تک آتی سفید اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھے جل پری کا سا لباس بالکل سفید کندھوں پہ چھوٹا سا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد حسین ہو اس کے سیدھے سنہری بال تھوڑی سے نیچے تک آتے تھے گوری سرخ رنگت سیاہ آنکھیں وہ ساتھ والی خاتون کی بات پہ مسکرا رہی تھی اور گال میں ڈمپل پڑ رہا تھا اور کافی دولت مندی ہو لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یاقوت جڑے ایئر رنگس پہن رکھے تھے اور یہاں سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں موٹے سے سالیٹیئر ہیرے والی انگوٹھی تھی کہنی پہ سفید ہینڈ بیگ ٹکا تھا اور اس کے ہر انداز سے اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلتا ہو ریگل ریگل سی لڑکی ہو وہ اس کے ساتھ والی خواتین خوش گپیاں کرتی آگے بڑھ گئی مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی ارد گرد سے بے نیاز پوری توجہ سے اس آرٹ کو دیکھنے لگی اور ذہین بھی ہو وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے جلد ہی ہٹ گئی البتہ اگلی کے سامنے ٹھہر گئی لبوں پہ مسکراہٹ آئی اشر نے دیکھا وہ آم کو نظر انداز کر کے خاص اور قدیم کے سامنے رکی تھی کسی خوبصورت اور ذہین ہرنے کی طرح تم اس کو جانتے ہو اسرا نے اس کے قریب ہو کے سرگوشی کی تو اس نے اسرا کو دیکھا پھر ذرا خجل ہوا او ہو کاکا میں تو تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا اگر تمہیں وہ پسند آ گئی ہے مجھے بتاؤ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی اشر ہلکے سے ہنس دیا پھر دوبارہ نیچے دیکھا وہ ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی ویسے کون ہے یہ کاکا اسرا نے شانے اچکا دیے میں تو نہیں جانتی تم خود پوچھ لو اشر نے دور کھڑی سیکریٹری کو چٹکی سے ادھر آنے کا اشارہ کیا وہ فوراً دوڑ ہی چلی آئے یہ لڑکی کون ہے سفید لباس اور سرخ منی کوٹ والی معلوم کر کے دو سنجیدہ صورت بنا کر اس نے سپاٹ انداز میں حکم دیا تو وہ فوراً یسر کہتی سیڑھیوں کی طرف دوڑی گیلری کے باہر ایک کافی شاپ کے برامدے میں چھتری تلے بیٹھے داتن گرما گرم کافی پی رہی تھی بارش ابھی تھمی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننے ٹکڑے کو دبا کے کہہ رہی تھی اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اسرا سے ملاقات کر لو گی اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالیا نے ہونٹوں کو کم سے کم جنجش کے ساتھ جواب دیا کیونکہ میرے ڈائمنڈس اسے متوجہ کر لیں گے اور وہ ابھی بھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے بس خدا کرے اس نے اس سنگاپوری تاجر کی بیوی کو کبھی یہ یاقوتی سیٹ پہنے نہ دیکھا ہو جس سے ہم نے یہ چرایا تھا خدا کی قسم داتن اگر تم نے مجھے سچویشن میں ہنسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گی وہ بد وقت مسکراہٹ دبا کے بولی تھی اور تین نشانے پہ لگا ہے اسرا کی سیکرٹری مسز یاسمین کے ساتھ خود بد کرتی نظر آ رہی ہے یقیناً میرا ہی پوچھ رہی ہوگی اور مسز یاسمین معصوم سی ہے جو امپریشن میں نے بنا رکھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائے گی وہ کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آسمین خاموش ہوئی سیکرٹری سر ہلا کے مڑنے کو ہے وہ ایک دم گھومی اور چند قدم چل کے ان کے قریب آئی سنو تم تم یہاں کام کرتی ہو وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب کیا تو سیکرٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ خجل ہوئی تھی اور پھر تالیہ کو جی مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے ابھی اسی وقت اس کے انداز میں ایک شہانہ پن تھا یہ تو کافی وہ اکلائی قیمتی ہے اور اس طرح اس کو بیچا نہیں جاتا لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں ہے میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تالیہ نے اسی شہانہ انداز میں ہاتھ جھلا کے جیسے اس کے خدشے کو رکھ دیا متعلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو مجھے ابھی چاہیے اور بے نیازی سے واپس پلٹ کر اسی پینٹنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی سیکرٹری کچھ مرو کچھ کنفیوز تھی واپس اوپر بھاگی اس کا نام تالیہ مراد ہے باپ مرتے وقت لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا اس نے چند نامور کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان شیئرز کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی ہے سیکرٹری اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی اشر کی نظریں نیچے ہال پہ جمی تھی جہاں وہ اس جانب کمر کیے پینٹنگ کے مطالعے میں محروف تھی اسنا سینے پہ بازو لپیٹے بنا کسی تاثر سنتی رہی یہ ایک سوشلائٹ ہے ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹیز اور فنکشن اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں مختلف چیریٹی ایونٹس میں بھاری ڈونیشنز بھی دیتی رہتی ہیں آرٹ کلیکٹر ہے اور میم وہ کھنکاری وہ اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتی ہے اس پینٹنگ کو اسرا نے بازو گرائے اور تعجب سے ابرو اٹھائے نے کہ اس پینٹنگ کو وہ خریدنا چاہتی ہے اس کو اس کی قیمت بھی معلوم ہے بیچ دو اشر نے اطمینان سے اسرا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا اس کو جو چاہیے اسے فروخت کر دو کاکا اسرا نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی کو جو اب گردن ترچی کی پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی پھر گہری سانس سانسی اور تحکم سے بولی اسے اوپر بلاؤ سیکرٹری نے جب تالیا کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی پھر گھوم کے اوپر دیکھا دونوں بہن بھائی وہاں کھڑے تھے مگر بظاہر آپس میں بات چیت کر رہے اسی سنجیدگی سے سیکریٹری کے پیچھے چلی کان میں داتن کی محضوظ آواز گونج تیر نشانے پہ لگ چکا ہے اسرا سے ہاتھ میں لانا اور اس کے ہاتھ سے بریسلٹ اتار لیا ہائے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم غریب تھے اور کیل کے بازار میں عورتوں سے ٹکرا کے معذرت کرتے اور ان کا زیور اتار لیتے تھے یہ بھی ویسے ایک آرٹ ہی ہے تالیہ اتنی احتیاط اور نزاکت سے کسی کے ہاتھ سے زیور اتارنا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو چوروں کی کی کوئی تقاریب کیوں نہیں ہوتی میں تو جیت ہی جاتی تمہارے جیتنے سے پہلے آدھے چور ایوارڈس چرا کے ہی لے جاتے کہہ کے بد وقت اس نے ہنسی دبائی اور سنجیدہ چہرہ بنائے سیکریٹری کے پیچھے چلتی گئی یہ مس تالیہ مراد ہے میم سیکرٹری نے اس کے قریب آنے پہ تعارف کرایا تو وہ دونوں بہن بھائی اس کی طرف گھومے سامنے کھڑی سفید لمبی اسکرٹ اور سرخ منی کوٹ والی خوبصورت لڑکی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی مسز اسرا فاتح اف کورس یہ تو آپ کی گیلری ہے مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے وہ متاثر اور خوش سی آگے بڑھی اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اسرا مسکرائی اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں پہچانا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما میں نے فاتح رامزل کو ووٹ دیا تھا سے نیشنل کو وہ گرم جوشی مگر وکاس سے اسرا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی اور انگلیاں ترائی بریسلٹ کی طرف بڑھائی جیسے ہی اس کے پوروں نے بریسلٹ کی زنجیر کو چھوا اسے کرنٹ سا لگا زنجیر دہکنے لگی تھی گرم جیسے سونا ابل رہا ہو ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا اسرا چونکی مگر وہ فوراً سے سنبھل گئی اور جبرن مسکرائی فین مومنٹ یو نو رنگت ذرا پھیکی پڑی ایک چور نظر اس کی کلائی پہ ڈالی بریسلیٹ چمک رہا تھا تیز روشن سا مگر اسرا اس کی طرف متوجہ نہ تھی نہ اسے گرمائش محسوس ہوئی اس کی نظر تالیا کے کانوں سے لٹکتے سرخ یاقوتوں پہ جم گئی آنکھیں چمکی مصباح کہہ رہی تھی آپ اس پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں اشر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جی بالکل وہ انگلی سے سنہری بال پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی مجھے قدیم چینی پینٹرز کا کام بہت فیسینیٹ کرتا ہے میرے بیڈ روم میں صرف چینی آرٹ ورک ہے اور چینی پینٹنگ مگر یہ پینٹنگ برائے فروخت نہیں ہے اسرا اسی اطمینان سے مسکرا کے بولی تو اشر نے بے اختیار اسے دیکھا نظروں میں تمبی کی مگر وہ تالیہ کو دیکھ رہی میں اس کو نیلامی میں رکھ رہی ہوں آپ نیلامی میں آئیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بولی لگائیں اگر آپ کی قیمت اچھی ہوئی تو آپ اس کو جیت لیں گی اشر نے ضبط سے گہری سانس لی اور داتن اس کے کان میں بولی چراغ بزنس وومن ہے ہے یہ خاتون معلوم ہو گیا کہ تمہیں پینٹنگ پسند آ گئی ہے تو اب قیمت بڑھوا رہی ہے نیلامی والے دن یہ اپنا بندہ بٹھا دے گی جو بولی لگاتا لگاتا قیمت کو لاکھوں میں لے جائے گا اور تم دس گنا قیمت پہ خریدنے پہ مجبور ہو جاؤ گی خیر بریسلٹ چورا لیا ہے تو اس سے جان چھڑا اور نکل آؤں کیونکہ باہر فاتح رامزل کی گاڑیوں کا آ رہا ہے آپشن میں خرید لوں گی اور مجھے معلوم ہے کہ میں ہی اسے خریدوں گی وہ جبرن مسکرا کے بولی تو اسرا کھلے دل سے مسکرائے آپ سے مل کر اچھا لگا تالیہ مصباح پلیز ان کو انویٹیشن کارڈ لا کر دو اور گیسٹ لسٹ میں ان کا نام ڈالو پھر اشرا کو دیکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تالیہ یہ میرا بھائی ہے اشر محمود آپ یقیناً ان کو جانتی ہوں گی ٹو پیس ٹائی ہیئر موس سے ماتھے کے اوپر کھڑے بال اور وجی چہرے کی مسکراہٹ تالیا نے پہلی دفعہ نگاہیں پھیر کے اشر کو دیکھا جبرن مسکرائی اور سر کو خم دیا ان کو کون نہیں جانتا اشر جو پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اس بات پہ ہلکا سا ہنس دیا میں اس کو تعریف سمجھوں گا پھر اسی محظوظ انداز میں اسے دیکھ کے پوچھنے لگا تو آپ کیا کرتی ہیں تالیہ میں مختلف کلبس کی ممبر ہوں چند کارپوریٹ چیئرس کی مالک ہوں پارٹیز چیریٹیز مصروف زندگی گزار رہی ہوں وہ کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ گیلری کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور اندر چند افراد داخل ہوئے تھے سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز اور ان کے درمیان مسکرا کے قدم اٹھاتا فاتح رام سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ماشاء اللہ اشرن نے ستائشی انداز میں ابرو اٹھائی اور آپ کو آرٹ کلیکشن کا بھی شوق ہے اسرا نے ایک نظر نیچے ڈالی اور اسی بے نیازی سے واپس تالیہ کی طرف متوجہ ہو گئی بہت زیادہ دیٹس گڈ پھر تو آپ کو آرٹ کی قدر ہوگی بہت انفیکٹ اس کی آواز میں دبا دبا سا جوش ابھرا ہمارے پاس پوئلم کی ایک پینٹنگ بطور عطیہ آئی ہے اور میں اسے بھی نیلامی میں رکھ رہی ہوں اچھا وہ خوشگوار حیرت سے بولی کون سی پینٹنگ گھائل غزال تالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی آنکھوں میں بے یقینی تیرائی گھائل غزال ہوں تم دیکھنا چاہو گی کہنے کے ساتھ اس نے سیکرٹری کو ایک اشارہ کیا پھر اشر کو دیکھا تم اپنے بہنوئی کو اٹینڈ کرو اور ان کو بتاؤ کہ عربی مہمان جا چکے ہیں دان پہ دان جما کے بولی اور سینے پہ بازو لپیٹے مڑ گئی تالیا فوراً اس کے پیچھے لپ گئی اشر بد مزہ ہوا مگر گہری سانس لے کر مڑ گیا ایک منٹ کیا اس نے کہا گھائل ہرن کافی شاپ میں بیٹھی داتن کانا میں لگا آلہ دباتے ہوئے چونک کے بولی مگر گھائل ہرن تو ہم نے اس عرب شہزادے کے جزیرے والے گھر سے چرایا تھا اور اس کی جگہ تمہاری بنائی گئی نقلی پینٹنگ رکھ دی تھی وہ دبی آواز میں غیر آرامدہ سبولی اور اسرا کے پیچھے چلتی گئی ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے تالیہ اصلی گھائل غزال تو ہمارے پاس ہے پھر مسز اسرا کو عرب مہمان نے نقلی پینٹنگ کیوں عطیہ دی داتن حق دق تھے ڈیڑھ سال سے اس عرب شہزادے نے پینٹنگ کی چوری رپورٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کے باپ کی تھی اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصلی پینٹنگ چوری ہو گئی ہے باپ کی وجہ سے چپ رہا تو اب کیوں تالیہ خاموشی سے اسرا کے ہمراہ آفس میں داخل ہوئی سیکیورٹی کے دو افسران وہاں کھڑے تھے اور پینٹنگ کو پیک کر رہے تھے اسرا نے ان کو اشارہ کیا اور وہ اسے دوبارہ سے واپس نکالنے لگے واؤ تالیہ مصنوعی ستائش سے کہتی قریب آیا اور جھک کے غور سے دیکھا یہ آپ کو عطیہ کی گئی ہے ہاں آپ کو اس پوائلم کا کام پسند ہے ریورس کلاس پینٹنگ میری پسندیدہ ہے مسلسل وہ اسی طرح جھکی کھڑی آنکھیں چھوٹی کر کے باریک بینی سے پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی کان میں داتن بولی یہ تمہارے والی ہے ہوں تالیہ نے مثبت سا ہنکارا بھرا پھر سیدھی ہوئی آپ نے اس کو کسی ایکسپرٹ سے اتھینٹیکیٹ کروایا ہاں ابھی کچھ دیر پہلے کروایا ہے یہ اصلی ہے اسرا مسکرا کے زور دے کر بولی تو تالیہ بھی مسکرا دی اور پھر سے اس پینٹنگ کو دیکھا تالیہ کوئی مسز اسرا کو اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے خیر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر نے اپنی فکر کو خود ہی رد کر دیا تم بریسلیٹ لے کر نکل آؤ بس اوکے میں چلتی ہوں اب وہ مسکرا کے مسافہ کرنے آگے بڑھی تو دیکھا اس کے ہاتھ کے قریب آتے ہی بریسلیٹ کا سونا پھر چمکنے لگا تالیا کا دل بیٹھنے لگا بس واجبی سب سے ہاتھ ملا کر واپس کھینچ لیا چمک مان پڑ گئی جیسے بریسلیٹ ٹھنڈا پڑ گیا ہو اچھا لگا آپ سے مل کر تالیہ آپشن میں ملاقات ہوگی اسرا خوش نظر آتی تھی وقار سے ایک ہاتھ بڑھا کے تالیہ کے کندھے کو دبایا تو وہ پھیکا سمجھ کر آ گئی تبھی دروازہ کھلا تو تالیہ کا دل دھڑکا البتہ وہ مڑی نہیں میں لیٹ ہو گیا چلے گئے وہ صاحب وہ بے نیازی اور خوشگوار موڈ میں کہتا اندر داخل ہوا گارڈ باہر ہی رک گئے تھے اور اس کے ساتھ صرف اشر اندر آیا تھا آتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی تو یہ ہے ان کا عطیہ میز کے کنارے پر رکا اور ایک بے نیاز کی نظر اس پینٹنگ پہ ڈالی کیا قصور تھا اس بیچارے جانور کا جو اس کو زخمی حالت میں پینٹ کرنا ضروری تھا وہ افسوس سے چچ کرتے بولا تو اسرا نے اسے گھورا مگر جب بولی تو آواز کافی شائستہ تھی یہ ہماری نیلامی کا حصہ ہے سب سے قیمتی پینٹنگ ہوگی ہے ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ ایک کینوس کے ٹکڑے پہ اتنا پیسہ کیوں لٹاتے ہیں جبکہ کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہیں پڑھ نہیں سکتے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے اور وہ بے رحمی سے پینٹنگ کو دیکھ کے تبصرہ کر رہا تھا وہ ہنوز رخ موڑے کھڑی رہی اس لیے بھائی کاکا آپشن کا ایک بڑا حصہ چیریٹی کریں گی اشر نے نرمی سے سے ٹوکا فاتح نے ہنوز گردن چکائے پینٹنگ کو دیکھتے شانے جھٹکے واقعی گڈ اسرا فاتح ان سے ملو یہ تالیا مراد ہے اسرا نے تالیا کو یوں گومو سا کھڑا دیکھا تو کھنکار کے فاتح کو متوجہ اس کے کہنے پہ اس نے نظر اٹھائی اور دائیں طرف دیکھا وہاں سنہرے بالوں والی دراز قدر کی کھڑی تھی کندھوں پہ سرخ منی کوٹ پہنے سفید پاؤں تک آتے لباس والی تالیا نے نظریں اٹھائی دونوں کی نگاہ ملی اشرف فوراً سے بولا تالیہ ایک معروف سوشلائٹ ہے ایک وسیع وراثت کی مالک مختلف چیریٹیز اور آرٹ آپشن میں حصہ لیتی ہیں ہماری چیریٹی کی مستقبل کی ایک بڑی ڈونر بننے والی ہے اچھا وہ تالیہ کو دیکھ کے سادگی سے مسکرا تو آپ کیا کرتی ہیں تاشا تالیہ اسرا نے ہلکے سے پسیح کی مگر وہ متوجہ نہیں تھا تالیہ نے بد وقت لب کھولے میں ایک کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوں کیپنگ پارٹنر اور مختلف چیریٹیز میں ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں مگر یہ تو آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے نا راستی دولت اس کو خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں آپ خود کیا کرتی ہیں آپ کے کیا ٹیلنٹس ہیں کیا کامیابیاں ہیں وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا تالیہ کے سارے الفاظ ختم ہو گئے گلا سوکھنے لگا میں سوشلائزنگ اور مطلب تم کچھ نہیں کرتی تاشا کچھ بھی نہیں وہ متعجب ہوا اتنا تیز بولتا تھا کہ سامنے والے کو جواب دینے کا موقع نہیں ملتا تھا کوئی زندگی میں بڑے بڑے گولز کوئی خواب کچھ نہیں ہے تمہارے ٹو بیڈ انسان کو ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے اسرا نے بے اختیار ماتھا چھوا مگر وہ اب اشر کی طرف متوجہ تھا تم ایک کام کرو میرے ساتھ آفس آؤ میں چلتی ہوں وہ کہہ کر جلدی سے مڑ گئی اور باہر نکل آئی گیلری میں آ کر چند گہرے سانس رنگت بے رنگ پڑ رہی تھی دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا بار بار کنپتی کو چھوتی کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی فاتح کے ملازم گیلری میں گروہ کی صورت میں کھڑے تھے وہ گیلری میں چلتی گئی آنکھوں میں نمی در آئی رونے کا دل چاہ رہا سے اس نے دیکھا کہ ملازموں کے گروہ میں سے ایک شخص نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آیا وہ پرواہ کیے بغیر چلتی رہی بات سنیں الجھی ہوئی آواز میں وہ اس کے پیچھے آ کر بولا تو وہ بادل نہ خواستہ رکی اور پلٹی وہ کوٹ اور شرٹ میں ملبوس عام صورت کا ملی نوجوان تھا اس کا چہرہ دیکھ کے وہ چونکی یہ وہی ہے خواب والا میں فاتح اور یہ ہم تینوں کے سر پہ ہما تھا مگر ظاہر نہیں کیا اور رکھائی سے بولی آپ کون میں فاتح صاحب کا باڈی مین اس دن ہم تنگو کامل کے گھر آئے تھے اصل میں وہ میری جاب کا پہلا دن تھا پہلا دن کوئی نہیں بھولتا میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا ہے نا وہ الجھن اور ذرا جوش سے کہہ رہا تھا آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی آپ کے بال فرق تھے اور ہلیا بھی مگر آپ وہیں ہیں نا اس دن آپ نکرانی کیوں بنی ہوئی تھی اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا تالیہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی کوالا لمپور سے چند گھنٹے کی مسافت پہ ملاکا شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھی ایک اندرونی دیوار کے کونے پہ چند الفاظ کھدے نظر آتے تھے جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گارے میں نوکیلی شہر سے لکھے ہیں جو گارا سوکھنے پہ وہاں امر ہو گئے تھے وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھی ایک طویل نظم تھی جس کے پہلے دو مصرے بد وقت پڑھے جا رہے تھے تاشا کی یاد میں جو شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر دیا تھا اگلے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ سے گئے